کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک ہے نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ان لوگوں کا راستہ نہیں جو غضب کا مورت بنائے گئے اور نہ ہی ان کا راستہ جو گمگشتہ راہ ہو گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت سامین یہ پروگرام دراصل تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو شب آٹھ بجے F M hundred point seven پر شروع کیا گیا تھا آٹھ سے دس بجے تک ہمارے پروگرام کا کیونکہ یہ پہلا حصہ F M hundred point seven پر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا پروگرام کا جب ہم آغاز کرتے ہیں اتوار کے روز آٹھ بجے شب وہ ہم شروع کیا کرتے ہیں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن حسر عزیز کی تازہ ترین خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ سے اس کے بعد پھر ہم اپنی براہ راست نشریات کا آغاز کیا کرتے ہیں آج کا پروگرام ابھی تک جو پروگرام کا ایک گھنٹے کا وقت گزرا ہے وہ ہم چودہ اگست کے حوالے سے بات شروع کی اور اس میں آزادی کے دن کی مبارکباد دی مختلف سوالات آئے انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں مہمان کے طور پر موجود ہیں آپ کے سوالات پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں کال کیجیے four one six four one zero six five two two وقت اور موقع کی مناسبت سے جیسے آپ کی کالز رہیں گی انصر صاحب سے میں درخواست بھی کروں گا کہ ایک خلاصہ تن بیان کر دیں جو بات ہم نے ابھی تک کی ہے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں پہلے ان کو لیں گے سہیل صاحب کو ان کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہیل صاحب جی جناب میں بات بات کر رہی صاحب صاحب سے طبیعت میں ناگوار نہ گزرے آپ جی، آپ جی جی بات یہ ہے کہ اپنا جو ہے ہنسی بہت آتی ہے آپ کو لوگوں کی باتیں سن کے اور آپ ہنستے ہیں ایسے جیسے مسئلہ ہو آپ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں جی میرا خیال ہے یہ جی۔ مسخرہ ہی ہے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے سہیل صاحب میں کیسے پہلے کہ ہنسنا شروع کرتے ہیں وہ پھر ٹھیک ہے چلیے بہت مناسب ہے تو صاحب پروگرام چونکہ ہم نے شروع کیا ہے ابھی اور ہو سکتا ہے کچھ ہمارے نئے سننے والے ہوں جس فریکوینسی پہ ہمیں سن رہے ہیں مختصر آپ سے درخواست ہے کہ بتا دیں ہم نے کیا ابھی تک بات کی ہے پھر اس سے ہم نے جو بات کی ہے وہ آج چونکہ تیرہ اگست ہے کینیڈا میں اور وقت کے حساب سے پاکستان ہم سے نو گھنٹے آگے ہے جی تو وہاں پہ چودہ اگست جو ہے وہ طلوع ہو چکی ہے اور ہم نے بھی دیگر تمام پاکستانیوں کی طرح وہ ٹی وی چینلز لگائے ہوئے تھے اور کبھی اے آر وائی اور کبھی دنیا اور کبھی جیو اور کبھی نائنٹی ٹو کبھی ٹوئنٹی فور تو اس میں مختلف جگہوں پہ ہم دیکھ رہے تھے تو اس حساب سے چونکہ وہاں چودہ اگست جو ہے وہ ہو چکی ہے طلوع اور جیسے میں نے کیا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے ایک نہایت <clears throat> بلند اور بالا چار سو فٹ اونچا جو ایک بہت بڑا پرچم لہرایا الیکٹرانک بٹن دبا کے انہوں نے اس کو پرچم کشائی کی اور پھر وہاں قومی ترانہ پڑا گیا اور پھر انہوں نے تقریر بھی کی تو اس حساب سے ہم نے ریڈیو ایم جی کی طرف سے اور ایم جی مسلم جماعت کینیڈا کی طرف سے جتنے بھی پاکستانی ہمارے سامعین ہیں ان سب کی خدمت میں ہم نے مبارکباد پیش کی قیام جی ہاں۔ پاکستان کی اور پاکستان کے ستر سال پورے ہونے پہ اور <clears throat> اسی طرح جو بھارت کے رہنے والے ہمارے بھائی ہیں وہ کسی بھی مذہب سے ہوں وہ پندرہ اگست کو اپنا دن منائیں گے سوتنتر دیوس اس کی ہم نے بہت شبھ کامنائیں ان کو دی ہیں اور اللہ کرے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں وہ امن امان کے ساتھ پیار محبت سے ویسے ہی رہیں جیسے کہ امریکہ اور کینیڈا رہتے ہیں بلکہ آپ کو شاید معلوم ہوگا شاید کیا آپ کو واقعی معلوم ہوگا کیونکہ آپ بھی ماشاء اللہ کثیر المطالعہ شخص ہیں پاکستان جب بننا مطلب ٹھہر گیا تھا کہ اب ہوگا پاکستان قائم ہوگا جی۔ تو ایک برطانوی صحافی نے یا امریکن صحافی تھا اس نے قائد اعظم سے پوچھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے جی تو انہوں نے کہا کہ جیسے امریکہ اور کینیڈا کے ہیں بالکل مطلب یہ ان کی خواہش تھی کہ امریکہ اور کینیڈا کے جیسے تعلقات ہیں ویسے ہی ہندوستان اور پاکستان کے ہوں لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں سکا اور اس میں دونوں ممالک کی قیادتوں کا قصور تھا ہندوستان نے اپنی جو ایکسپینشن تھی اس کے شوق میں کشمیر پر حملہ کر دیا اور بھی ایک دو ریاستیں تھیں ادھر جنوب میں اور دوسری ان کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کو انیکس کرنے کی کوشش کی تو پاکستان وہاں تو جا نہیں سکتا تھا وہ ہوا یہ تھا جو اصول طے پایا تھا کہ ہر وہ ریاست جو کسی بھی ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہے گی اس کو آزادی ہے کہ وہ شامل ہو جائے لیکن اس کے لیے فزیکل اس کا جو کانٹیکٹ ہے یعنی کہ دونوں سرحدوں کا آپس میں ملنا وہ ضروری تھا ٹھیک ہے تو ہندوستان کی ایک ریاست تھی جو جس نے آپٹ کیا پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے لیکن چونکہ وہ پاکستان سے سرحدی طور پہ بہت دور تھی اس لیے وہ پھر شامل نہیں ہو سکے اور ہندوستانی فوجوں نے وہاں پہ حملہ کر کے اس میں داخل ہو گئے انہوں نے اس کو نیکس کر لیا لیکن کشمیر جو ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ وہ اکثریت وہاں پہ مسلمانوں کی تھی اور اصول یہی تھا کہ جہاں پہ جو اکثریت ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہوگا لیکن وہاں کے جو مہاراجہ تھے انہوں نے ہندوستان کو دعوت دے دی اور ہندوستان کی فوج جو تھی وہ پل پڑی وہاں پہ اور انہوں نے اس کو مطلب بہرحال یہ ہسٹری ہے میں صرف بتا رہا ہوں تو اس وقت پھر یہ تھوڑا سا معاملہ شروع سے ہی خراب ہو گیا یعنی ہم چاہتے تو یہ تھے کہ اور قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ امن امان سے رہیں لیکن ایسا ہوا نہیں اور اس کے بعد پھر پینسٹھ کی جنگ فورٹی ایٹ میں جنگ ہوئی پھر پینسٹھ میں ہوئی پھر اکہتر میں ہوئی تو اس کا نقصان دونوں ملکوں کو ہوا کو فائدہ شادہ کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ ایک خواہش تھی ہمارے بانی پاکستان کی تو بہرحال اس لحاظ سے ہم مبارکباد دے رہے تھے اور کچھ میں نے اسلامی جو فلسفی ہے وہ بیان کی کہ وطن کی محبت جو ہے وہ تو ہونی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت تمام محبتوں پر فائق ہونی چاہیے اور اب دیکھیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر کیونکہ عقیدے کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ وابستہ ہے میں اپنا عقیدہ اس لیے نہیں چھوڑتا کہ مجھے خدا سے محبت ہے اور خدا نے مجھے یہ عقیدہ دیا ہے لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ معاشی مجبوریوں سے بھی آ جاتے ہیں بعض لوگ سیاسی مجبوریوں سے بھی آ جاتے ہیں ان کو اپنا وطن ترک کرنا پڑتا ہے اور اس میں زیادہ میرا خیال ہے صفی صاحب جذباتی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جب ہم خدا کی محبت کی خاطر آتے ہیں نا جی۔ تو پھر ہمیں ایک سکون یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خدا کی خاطر یہ کام کیا بالکل لیکن معاش کی خاطر جب آتے ہیں یا سیاسی نظریات کی خاطر آتے ہیں تو اس میں پھر اتنا زیادہ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی ہمارے ساتھ ٹھیک ہے بہت شکریہ انصر صاحب یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی سامعین پروگرام میں جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات ریڈیو ودیا میں شامل کیا کرتے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two یا پھر toll free number one eight five five four one zero six five two two call کیجیے اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیے زاہد شاہ صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام راجپوت صاحب جی میں تاریخ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا نہ قائد اعظم صاحب کو کو نہ نہ بشیر بشیر کسی کو لیکن رب کی بات ایپسلوٹ ٹرت ہوتی ہے یہ سورہ الام ہے نائنٹی تھری ہے ذرا غور سے سنیں کیونکہ ہم ہر انسان پوٹینشیل مسلم ہوتا ہے مطلب اگر آپ احمدیہ بن گئے پھر بھی you are a potential Muslim and I must tell you the word of God ومن ازلم ممن افطرا اللہ کذبا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور کہے اوہیا الیہ ولم یوہا الیہ شون جو کہتا ہے میری طرف وہی ہوتی ہے حالانکہ کچھ وہی نہیں ہوتی ومن اور وہ شخص کالا جو کہے سنزل مسلمہ انزل اللہ میں بھی نازل کرتا ہوں جو اللہ نے نازل کیا ہی ول سے لیکن اللہ اس کو کوئی سزا نہیں دیتا آگے کہتا ولو ترکاش کہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے از ظالمون فی غمرات الموت جب ظالم لوگ موت کے نشے میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنے نفسوں کو الوم تزون عذاب الہون آج تمہیں ذلت کا عذاب ملے گا اس لیے کہ تم اللہ پہ ناحق کہتے تھے اور تم اس کی آیاتوں سے تکبر کرتے تھے آپ کے جو غلام احمد صاحب ہیں ان کو صرف موت کے وقت پتا چلا اور موت کے وقت ہی پتا چلتا ہے جیسے فرعون نے دعویٰ کیا تو خدائی کا اللہ نے اس کو کچھ نہیں کہا پوری دنیا میں ٹل وہ موت کے وقت اس کو پتا چلا اسی طرح یہ جتنی ہیں رب کا خدا کو رب کہتے ہیں اور they are much more than the whole world control کر رہے ہیں لیکن اس کو اس وقت پتا چلے گا جب ان کو موت آئے گی خدا ڈی ون کا فلیم نہ مدا جو بھی گمراہی میں ہوتا ہے اللہ ان کو گمراہیوں پھیلاتا رہتا ہے شیطان کو پوری طاق آمت موقع دیا خاک کو کرنا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کی بات کسی اور کے لیے نہ لڑیں لیکن رب العالمین کو ہی آپ جواب دیں گے اس لیے رب کے قرآن پہ تسلی رکھیں تاریخیں ماریخیں کچھ نہیں کرتی اور مولویاں کچھ نہیں کرتے رب ہے جو آپ کا وہ اسی کے لیے چلیے بہت شکریہ صاحب آپ کی بات سے میں سوال اخذ نہیں کر سکا نہیں وہ مجھے تو پتہ لگ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اب یہ اتنے بزرگ آدمی ہیں میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا لیکن جو ان کی پہلی بات تھی اس کے اوپر ان کو ایسی منہ کی کھانی پڑی کہ انہوں نے اس کو دہرایا نہیں جی انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اول الامر کی اطاعت کرو ٹھیک ہے نا اور پھر آگے انہوں نے واحد کا حصہ پڑھا ہے وہ جی کہ اگر جھگڑا ہو تمہارا تو کس سے جھگڑا ہوگا میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے کہ کس سے جھگڑا ہو ظاہر ہے کہ اول الامر سے ہوگا آپ اللہ سے جھگڑا نہیں کر سکتے آپ اول الامر سے جھگڑا نہیں کر سکتے سوری رسول سے رسول سے جھگڑا نہیں کر سکتے اول الامر سے تو کر سکتے ہیں جب آپ کا جھگڑا ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹائیں فردو اللہ و رسول جب آپ نے اس کو لوٹایا ہے تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اول المر نے غلط فیصلہ کیا ہے آپ نے کہا کہ میں اول العمر کی اطاعت کروں گا اول المر کی اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے ٹھیک ہے اور اس پہ میں نے آپ کو وارن کیا تھا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا اب آپ ایک اور آیت میں آ گئے اور آپ نے یہ کہا کہ ومن ازلم و ممان افطرا اللّہ کذبہ اس سے بڑا ظالم کون ہے تو یہ اللہ پر افطرا کرے جھوٹا افطرا کرے اور یہ ایک آیت تو نہیں ہے قرآن میں قرآن کریم میں تو بہت سی آیات ہیں اسی موضوع کی آپ نے ایک آیت پکڑ لی ہے اور میں بتاتا ہوں کہ وہ بھی جو آپ کا استدلال ہے وہ غلط ہے او کالا او یا الیہ اور یہ کہے کہ میری طرف وہی ہوئی ہے ولم یوہا الہ شعن اور اس کی طرف اللہ نے کوئی بھی شے جو ہے وہ وہی نہیں کی و من کا اور جو یہ کہے سا ساض و مثلا معذ اللہ میں بھی ویسے نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ نے نازل کیا یہ بہا اللہ کی بات ہے کہ بہاء اللہ نے کہا کہ جی میں نازل کر کر سکتا ہوں جیسے اللہ نے نازل کیا جو بھی اس نے لکھا ہوتا ہے میں نازل کر رہا ہوں اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولاؤ ترا از از ظالمون اب دیکھیں خدا نے پہلے کہا ازلم اور یہاں پہ کیا کہا ولاؤ ترا از از ظالمون اب ظالم اور ازلم میں فرق ہے ٹھیک ہے ازلم تو بہت بڑا ظالم ہے اور یہاں پہ صرف ظالموں کی بات ہو رہی ہے فی غمرات الموت موت و الملائکت و باسط و دہم اخریج تو الومت عذاب الح بما تم تقولون اللہ غیر الحق وکنتم تم آیات ہی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ازلم کی بات نہیں ہو رہی ظالم کی بات ہو رہی ہے اور ظالم تو خدا نے قرآن میں کئیوں کو کہا ہے ٹھیک ہے جو بھی ظلم کرتا ہے وہ ظالم ہے لیکن وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے وہ ازلم ہے وہ ظالم نہیں ہے ایک بات اس لحاظ سے مرزا صاحب علیہ صلاۃ وسلام جو ہیں وہ اگر نوزب اللہ انہوں نے خدا پر جھوٹ بھی باندھا ہو تب بھی وہ اس میں نہیں آتے اس لیے کہ وہ تو نوز اللہ پھر ازلم ہو گئے نا خدا نے تو ازلم کہا ہے نا اس سے بڑا ظالم کون ہے اس لیے وہ ظالمون کی کیٹیگری میں نہیں آتے لیکن فرض کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ اس کا آخری جو حصہ ہے وہ مرزا غلام احمد پہ لگتا ہے ان کو موت کے وقت پتہ لگا جی آپ کو کیسے پتہ لگا کہ ان کو موت کے وقت یہ پتہ لگ گیا تھا آپ وہاں پہ موجود تھے اس وقت ٹیسٹیفائی کر رہے تھے وہاں پہ آپ کھڑے ہو رہے تھے اور آپ کے سامنے فرشتے آ رہے تھے اور وہ ان کی جان نکال رہے تھے ان کو یہ ڈائلاگ کہہ رہے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر لگا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ایک ایسا بے بنیاد دعویٰ ہے جو اگر آپ اس دور میں اس وقت میں ان کے سرحانے کھڑے ہوتے تب بھی آپ کو یہ علم نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ ہوا ہے یا ہو سکتا تھا نہیں نہیں ہو سکتا نا اول تو آپ ان سے سو سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ نہیں اچھا پیدائش کے لحاظ پیدائش کے لحاظ سے اور اگر آپ اس دور میں بھی ہوتے جیسے میں نے عرض کیا ہے اور ان کے دور میں ان کی وفات کے وقت آپ نوجوان ہوتے باشعور ہوتے جو کہ اب اس وقت تو نہیں ہے شعور وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو ویسے بونگے مارتے رہتے تو اگر آپ وہاں پہ ان کے سرانے کھڑے ہوتے تب بھی آپ کو یہ علم نہیں ہو سکتا تھا کہ فرشتے ان کو کیا کہہ رہے ہیں اور ان کو علم ہو گیا ہے کہ میں جو کر رہا تھا وہ سب جھوٹ ہے اس لیے کو خدا کا خوف کھایا کریں کہ جماعت احمدیہ کی نفرت میں آپ اتنا حد سے آگے گزر گئے ہیں کہ آپ نے خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ نے وہ الزام لگا دیے جو کوئی بھی باہوش انسان ایسی بات نہیں کر سکتا اس لیے آپ ہر دفعہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ یہ اس طرح کا آدمی جو قرآن کو پیش کرے اور وہ اس طرح کے آگے سے استدلال کرے ان اللہ اللہ جُن جی، چلیے سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two radio Ahmadiyya پر ہمارا اور آپ کے ساتھ رہے گا نصف شب تک یعنی رات کے بارہ بجے تک اس وقت ہمارے ساتھ سیاٹل سے ہمارے کالر ہیں ظہیر صاحب ان کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام چودہ اگست مبارک ہو موضوع کے مطابق تو سوال نہیں ہے لیکن وہ آپ نے اس کا جواب دینا تھا ادھار تھا میرا تو وہ سوال کیونکہ وہ آیت مل نہیں رہی تھی تو وہ مل گئی ہے میرے کو یہ آیت الکرسی کے فوراً بات ہے تو میں نے آپ کے پروگرام کے ذریعے سے مسلمان امہ سے یہ اجازت لینی تھی کہ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بتا دیں کہ قرآن میں جو نمرود تھا وہ بھی مردہ زندہ کرتا تھا یہ آیت نمبر ہے 259 بسم اللہ کے ساتھ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ نمرود جو تھا وہ بھی مردہ زندہ کرتا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے مجھے ڈر یہ ہے کہ جب میں اپنے بچوں کو بتاؤں تو وہ آگے سے اگر انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ پھر اس نے نمرود نے اپنے باپ کو زندہ کیوں نہیں کر دیا تھا اس کا باپ فوت ہوا تو وہ بادشاہ بنا تو یہ میرا سوال تھا کہ ہم یہ بات اپنے بچوں سے کیوں چھپاتے ہیں کیونکہ اس میں قرآن میں تو صاف ذکر ہے اور حضرت ابراہیم نے اس کو اس بات پہ چیلنج بھی نہیں کیا یہ سوال تھا میرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ظہیر صاحب میں ان کو پہلے ہاں انداز بھی بڑا زبردست ہے میں ان کو بیچ میں انٹرپٹ کرنے لگا تھا پھر میں کہا یہ آپ پورا سوال کر لیں جی جی تو انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے مسلم اما سے سوال کرنا چاہتا ہوں تو میں ان کو یہ بتانے لگا تھا کہ مسلم اما کے نام کی کوئی چیز دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے ٹھیک ہے مسلمان موجود ہیں لیکن اما موجود نہیں ہیں کیونکہ جی۔ اما ام سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو اکٹھے ہوں ایک جگہ کے اوپر تو امت نہیں ہے مسلمان ہیں لیکن امت موجود نہیں ہے دوسری بات یہ کہ وہ آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ اس شخص نے یہ کہا کالا انا ہوئی و امید ٹھیک ہے میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات کو چیلنج نہیں کیا جب کہ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنے اور مارنے کی بات کی ہے وہاں پہ ساتھ یہ لکھا ہے کہ زندہ کرنا اور مارنا اس کا کام ہے جس کی حکومت زمینوں اور زمین اور آسمانوں پہ قائم ہو جی ہاں۔ جو ہر چیز پر قادر ہو اللہ کل شاہین قدیر تو جب اس شخص نے یہ کہا اس نے کہا تمہارا کون سا رب ہے ان کا جی میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے کا وہ تو میں بھی کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم بھی کرتے ہو تم بھی زندہ کرتے ہو تم بھی مارتے ہو تو پھر یہ فائن اللہ یاتِ بشم سے من المشرق ہے تو اللہ تعالیٰ تو مشرق سے لے کر آتے ہیں کیونکہ اس کی حکومت ہے زمین اور آسمانوں پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ملکوت و سماوات ولاد تو ظہیر صاحب آپ یہ دیکھ لیں پورے قرآن کریم میں کسی کنکارڈنس کی مدد سے یا کسی بھی طریقے سے آپ یہ جو اہی و امید یا یاہیا و یمید اس طرح کے جو آیات ہیں جو الفاظ ہیں جس آیت میں بھی ہیں اس آیت کے ساتھ ہی اسی آیت میں یا آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ وہ ہے جو ملکوت سماوات والارض رکھتا ہے جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی رکھتا ہے اور جو علاق اللہ شائن قدیر ہے ٹھیک ہے جس کو چاہتا ہے اس پر اس کی قدرت ہے صرف اسی کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے ٹھیک ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بات یہ ہے کہ میرا خدا اگر زندہ کرتا اور مارتا ہے تو میرا خدا قدرت بھی رکھتا ہے کہ وہ مشرق سے نکال دے تم ذرا مغرب سے نکال دو کیونکہ جو زندہ کرنا اور کرنے اور مارنے والا ہو اس کو زمین اور آسمان کا بادشاہ بھی ہونا چاہیے ٹھیک اس کو پھر سورج کو چاہے تو مغرب سے نکال دے چاہے تو مشرق سے نکال دے اور میرا خدا ہمیشہ مشرق سے نکالتا ہے آپ بھائی جان ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دیں کیونکہ آپ زندہ کرتے ہیں مارتے ہیں اور زندہ کرنا اور مارنا اس کا کام ہے جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے دعوے کو اگنور نہیں کیا بلکہ کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کیا ہے جی ہاں۔ کاؤنٹر آپ اچھا آپ بھی زندہ کرتے ہیں مارتے ہیں انہوں نے کہا ہاں میں بھی زندہ کرتا اچھا جی بھی ذرا سور سے تو نکال کے دکھائیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اس دعوے کے اوپر اس کی اس بات کے اوپر پریشان ہو گئے تھے خاموش ہو گئے تھے گنگ ہو گئے تھے نوزب اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ ریلیشن شپ یہ ہے ٹھیک ہے زندہ کرنے اور مارنے والا زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے اس کو قدرت ہے آپ اگر یہ کرتے ہیں تو میرے خدا کو تو یہ قدرت ہے آپ ذرا قدرت دکھا دیں اپنی ذرا مظاہرہ کر کے دکھا دیں اس پر یہ کہا کہ فب و تلزی کفر وہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے <clears throat> یہ بات سمجھ میں گئی اس بات کو اگر ایک ایک ایک کیا کہتے ہیں اسٹیپ آگے لے کے جائیں تو یہی گفتگو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے جو ان کو کہتے ہیں کہ زندہ کرتے ایگزیکٹلی کیونکہ جب آپ یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے تو پھر حضرت علیہ السلام کو خدائی سے کم سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ہر وہ شخص جو جسمانی طور پر مردے زندہ کرتا ہے اس کو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہونا چاہیے ٹھیک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ زمین آسمان کا بادشاہ نہ ہو اور وہ مردے زندہ کرتا ہو یا ایک شخص مردے زندہ کرتا ہو اور زمین و آسمان کا بادشاہ نہ ہو قرآن کی روح سے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اہی و امید کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ اس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ انصر رضا صاحب ظہیر صاحب مجھے امید ہے آپ کے سوال کا جواب ملا ہوگا اگر آپ نے کوئی مزید وضاحت لینی ہے یا آپ کا کوئی اور سوال ہو تو آپ ریڈیو ایم دیا میں خوش آمدید کال کر سکتے ہیں شامل ہو سکتے ہیں سامن پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور یہ پروگرام ہمارا اور آپ کا ساتھ اس میں جاری رہے گا نصف شب تک یعنی رات کے بارہ بجے تک آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں انصر رضا صاحب اور آپ کے سوالات کے جوابات کا وقت ہے ہم آپ کے سوالات شامل کر رہے ہیں پروگرام میں آپ بھی کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two یا پھر toll free number one eight five five four one zero six five two two اسی کے ساتھ مجھے یاد دہانی کرائے گی کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ بذریعہ ای میل بھی ریڈیو احمدیہ ہمیں شامل ہو سکتے ہیں بذریعہ ای میل بھی آپ اپنی گزارشات یا اپنے سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ ہے کیو اے کیو ایز اے کوشچن اور اے ایز آنسر دو لفظ ہیں Q A at voice of Islam dot C A Q A at voice of Islam dot C A voice of Islam dot C A radio Ahmadiyya کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ یہ آج کا پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں بلکہ جتنے بھی پروگرام ریڈیو احمدیہ کے توسط سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ اس ویب سائٹ پر موجود ہے voice of Islam dot C A کے آرکائیو سیکشن میں جا کر آپ آج سے پہلے کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو یا بسا اوقات ہم نے کوئی موضوع لیا ہوتا ہے اور وہ بات ہم نے پہلے کی ہوتی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں یا کچھ عرصے پہلے بڑی تفصیل گفتگو کی تھی تو اگر آپ نے وہ ریکارڈنگ سننی ہو تو اس ریکارڈنگ کو آپ voice of Islam dot C A کے ذریعے سن سکتے ہیں voice of Islam dot C A کے ذریعے یہ پروگرام سنا جا سکتا ہے تو انصر صاحب ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے جی سوالات آتے ہیں پروگرام کا موضوع آگے اور پیچھے ہو جاتا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں جواب دیا جاتا ہے بات ہم کر رہے تھے تاریخ پہ بات ہم کر رہے تھے خیال وہ ہمارا موضوع آلموسٹ کنکلوڈ کنکلوڈ ہو گیا ہے لیکن جو زائد شاہ صاحب نے بات کی ہے میں اس کے اوپر تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سورا اللہ نام کی ایک آدھ بیان کی ہے اور اس میں انہوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ کہا کہ یہ جو آخری حصہ ہے کہ فرشتے جان نکال رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اب چکھو اس سزا کو جو تم نے خدا کے اوپر جھوٹ باندھا تھا تو اس کو میں نے بتایا کہ وہ تو ظالمون کے بارے میں ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ازلم کہا ہے وہ وہ ہے جو اللہ پر افطرا کرتا ہے تو اب اس کے سلسلے میں میں کچھ اور آیا تھا آپ کے سامنے جیسے میں نے کہا نا کہ وہ کوئی ایک آیت تو نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات کی اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ام یقول نفترا اللّہ اللہ کا ذبہ شورا شعرا ہے بیالیس نمبر کی صورت ہے پچیس نمبر کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام یقول نفترا اللّہ اللہ قذبہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خدا پر جھوٹا افطرا کر لیا ہے فعین یشاء اللہ ہو اور اگر اللہ چاہتا یختم اللہ کلبک تو تیرے دل پر مہر لگا دیتا ویم اللہ الباطلا اور اللہ تعالیٰ باطل کو محو کر دیا کرتا ہے مٹا دیا کرتا ہے ویحق الحق کا بے کلمات ہی اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو حق کے ذریعے سچا ثابت کرتا ہے اب مطلب یہ ہے اس کا آیت کا اور فرمایا کہ انّا علیم بے ذات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے یہاں پہ زائد شاہ صاحب کہتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ انیس سو آٹھ میں اور اب دو ہزار سترہ ہے تقریباً ایک سو دس سال ایک سو نو سال پہلے جو مرزا غلام احمد علیہ السلام فوت ہوئے تھے تو ان کے دل میں جو بات تھی وہ مجھے پتہ ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جانتا ہے ان علیم و بذات صدور اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ باطل کو مٹا دیا کرتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سچا ثابت کر دیتا ہے جماعت احمدیہ کی پوری دنیا میں جو گلوبل سکسیس ہے اور اپنے تمام مخالفین چاہے وہ افراد ہوں یا گروہ ہوں یا حکومتیں ہوں ان کے مقابل پر کامیاب ہونا سروائیو کرنا اور پھیلتے چلے جانا وہ اس بات کا سفیشینٹ پروف ہے کافی ثبوت ہے کہ جماعت احمدیہ حق پر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا جی ہاں۔ اللہ کہتا ہے میں حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سچا ثابت کر دیتا ہوں اور باطل کو مٹا دیتا ہوں بھئی اگر ہم باتیں تھے تو مٹایا کیوں نہیں خدا نے اب تک ٹھیک اور اگر نہیں مٹایا تو یہ تو خدا کی کتاب کہہ رہی ہے کہ وہ مٹا دیتا ہے تو یا تو پھر نوز اللہ خدا کی کتاب غلط ہے اس میں جو یہ بات کی گئی ہے وہ غلط ہے تو یا پھر آپ غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تیرے دل پہ مہر لگا دیتا اور اس طرح اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیا کرتا ہے اور حق کو کیونکہ افطرا نہیں کیا نا وہ کہتے ہیں کہ اگر افطرا کیا ہوتا تو خدا تیرے دل پر مہر لگا دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو باطل کو مٹانے والا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرنے والا ہے اس نے تجھے کامیابی دی ہے انا علیم بے صدور وہ جانتا ہے کہ تیرے دل کے اندر کیا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ تو باہر باہر سے ججمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا لیکن خدا جو ہے انا علیم بے صدور اور پھر سورہ حاکہ میں جو سکسٹی نائن نمبر کی صورت ہے اس کی آیات فورٹی فائیو سے فورٹی نائن تک اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ وہ لو تقولہ علینہ بعض القابل اور اگر وہ بعض باتیں ہم پر جھوٹے طور پر منسوب کرتے یہ تقولا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بات کو بار بار کرنا جیسے قوالی ہوتی ہے نا قوالی میں بھی یہ ہے کہ ایک بات کو اسی لیے اس کو قوالی کہتے ہیں دوسری نظم میں اور قوالی میں یہ فرق ہے کہ وہ اس میں تو ایک شعر ایک دفعہ پڑھتے ہیں قوالی میں بار بار پڑھتے ہیں اس لیے اس کو قوالی کہتے ہیں تو یہ کہا کہ تقول علیہ نواز القابل اگر آپ بعض باتوں کو بار بار ہم پر منسوخ کرتے لا نا منہ بلیمین تو ہم آپ کو دانے ہاتھ سے پکڑ لیتے سما لا قطانہ منہ البطین تو پھر ہم ضرور آپ کی رگے جان کاٹ دیتے فمام ان کو من احاطین انہوں حاجزین اور ہمیں اس سے عاجز کرنے والا روکنے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا و انا ہو لا تسکرۃۃ للمتقین اور یہ متقیوں کے لیے بہت بڑی نصیحت کی بات ہے ٹھیک بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی محدود ہے جی۔ اگر ان تک ہی محدود ہے پھر خدا نے ہمیں یہ کو بتایا کہ اس میں متقیوں کے لیے نصیحت کی بات ہے تو متقی ختم ہو گئے وہاں پہ متقی تو ہر دور میں آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کریں تو میں ان کی بھی اشارت کاٹ دوں ان کو دانے ہاتھ سے پکڑ کر تو باقی کسی کی کیا مجال ہے تو ایک یہ بات دوسری میں نے آپ کو سورہ شورہ کی پہلے بات بتا دی تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے ذریعے بھی کہلوایا ٹھیک ہے اور یہ سورہ ہود کے اندر جو گیارہ نمبر کی صورت ہے چھتیس نمبر کی آیت ہے وہ نبی یہ کہتا ہے کہ ام یقول نفترا کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو افطرا کر کیا ہے کل انفترائی تو ہوں ان سے کہو کہ اگر میں نے افطرا کیا ہے فعلیہ علی اجرامی اس کا وبال مجھ پر پڑے گا و انا بری بریما تجرمون اور جو تم جرم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں ٹھیک ہے تو نبی خود کہہ رہے ہیں ان کو خدا نے کہ کن سے کہو کہ اگر میں نے افطرا کیا ہے تو فعلیہ علی یا اجرامی اس کا وبال مجھ پر پڑے گا تو وہ تو نہیں پڑا ٹھیک ہے جماعت احمدیہ تو پوری دنیا میں کامیاب ہے پھر ایک مومن شخص جو فرعون کے دربار میں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ و یا کو کاز بند فا الحز اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے اوپر ہی پڑے گا ٹھیک ہے و این کو صادقن اور اگر وہ سچا ہے یو کم باد باد الزی یاد کم تو پھر جو جو اس نے تمہیں باتیں بتائی ہیں نا جو وارننگ دی ہے اس میں سے بعض تمہیں ضرور پکڑیں گے آ کر تو خدا نے خود کہا نبی نے کہا اور ایک مومن نے کہا جو جی۔ غیر نبی ہے اس نے یہ بات کی کہ جی یہ جھوٹا ہوگا تو خود ہی مارا جائے گا لیکن جماعت تو نہیں ماری گئی نوزب اللہ مزالک حضرت مسیح اسلام تو نہیں مارے گئے ایک دیوبندی مولوی صاحب ہیں ڈاکٹر مفتی عبد الواحد صاحب ان کی ایک کتاب ہے اسلامی عقائد صفحہ اٹھائیس پہ وہ لکھتے ہیں دنیا میں اگر کوئی شخص بادشاہ کی نیابت یا سفارتکاری کا جھوٹا دعویٰ کر کے جعلی صنعت بناتا ہے تو بادشاہ خبر پانے کے بعد ملکی انتظام کی خاطر اس جھوٹے کو بڑی سزا دیتا ہے جب دنیا کے حاکموں اور بادشاہوں کو ملکی انتظام اس قدر مقصود ہوتا ہے تو کیا احکم الحاکمین کو اپنے عالم کا انتظام مقصود نہ ہوگا ٹھیک ہے لہٰذا جھوٹے شخص سے ہرگز معجزہ ظاہر نہ ہونے دے گا اور اس جھوٹے کو دنیا ہی میں رسوا کرے گا ٹھیک ہے بات کہتے ہیں کہ اگلی دنیا میں جا کے ملے گا یہاں ٹھیک ٹھاک ہے لیکن آگے جا کے مفتی عبد الواحد صاحب کہہ رہے ہیں اسی دنیا میں ہوگا میں اور بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا ان اس کے حوالہ جات جو ہیں چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ انصر صاحب سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت اور انصر رضا صاحب آج ہمارے اسٹوڈیوز کے مہمان ہیں اس وقت ہمارے ساتھ امین صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امین صاحب جی وعلیکم السلام صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے چھ سو سال بعد پیدا ہوئے چالیس سال بعد نبوت ملی اور تیئیس سال میں پورا قرآن مکمل ہوا قرآن پاک نے اس آیات کو ان آیات کو ڈینائی نہیں کیا وابری الاقمہ والابرس واوفی الموتا باذنی یہ آپ لوگوں کا خود ساختہ ذہن ہے بے شک اللہ علیم علم ذاتی صدور ہے معجزے کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے قرآن نے اس آیت کو ڈینائی نہیں کیا آپ لوگ کر رہے ہیں رہی دوسری آپ کی بات ولو تقول علینا بعض الاقاویل یہ سچے نبیوں کے لیے جو جھوٹے نبو دیکھیں اسود انسی مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اللہ چاہتا اور اللہ کر سکتا تھا رائٹ اوے ان کی شہرت کاٹ دیتا لیکن جھوٹے نبیوں کے لیے اللہ کا الگ قانون ہے ذر ہوں فی خوز ہی یلاب چھوڑ دو ان کو چھوڑ دو ان سے اللہ قیمت والے دن نمٹے گا جتنے بھی جھوٹے آئے دیکھیں سب نے اپنی اپنی نبوت کا سکہ جمایا آج کہاں ہے صرف ان کے نام اس لیے باقی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہو کے رہیں گی جب تک قیامت نہیں آ جاتی یہ میرے سوالات ہیں اظہار خیالات نہیں ہے پلیز ان کا جواب دیجیے گا بڑی مہربانی بہت شکریہ امین صاحب بہت شکریہ سامعین ریڈیو احمدیہ میں وقت ہے جب آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ایک دفعہ پھر four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انصر رضا صاحب انصر رضا صاحب سے ہم آپ کے سوالات کے جوابات حاصل کر رہے ہیں امین صاحب نے دو سوال کیے ہیں ایک سوال تو وہ پہلے کر چکے ہیں کئی دفعہ تو انصر صاحب امین صاحب کی بات سے ہم بات شروع کرتے ہیں جی بات یہ ہے کہ ہم نے تو وہ کوڑی کو ٹھیک کرنے والا اور یہ والی جو باتیں تو ہم نے نہیں کی نا ٹھیک اس لیے پتا نہیں انہوں نے کیوں کہاں سے وہ نکال لیا ہے کہ وہ قرآن نے ڈینائی نہیں کیا تو قرآن میں جو بھی لکھا ہے تو اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہم جو ڈینائی کرتے ہیں وہ آپ کی انٹرپٹیشن جو قرآن کے مخالف ہوتی ہے کیونکہ میں کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں یہاں پہ کہ قرآن جو ہے وہ اپنا ہی اپنے ہی متضاد نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ قرآن کچھ کہے دوسری جگہ کچھ کہے تو آپ جو ہے وہ شروع سے آپ کا یہ کام ہے کہ آپ قرآن کی آیت کی ایسی تشریح پر کرتے ہیں جو قرآن کی دوسری آیات کے مخالف ہوتی ہے اس لیے ہم قرآن کی تو کسی بات کو ڈینائی نہیں کرتے نوزب اللہ ذالک لیکن ہم آپ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ان آیات کی تشریح کی ہے وہ غلط ہوتی ہے اب آپ نے یہ کہا کہ جو آیات میں نے پڑھی ہے وہ سچے نبی کے متعلق ہے اب یہ تو بڑی مشکل بات ہے کہ سچا نبی ہو اور خدا اس کو <clears throat> دانے ہاتھ سے پکڑ کے اس کی شار کاٹ دے جی اور خدا یہ کہے کہ اگر میں نے افطرا کیا ہے تو پھر میرے اوپر اس کا وبال پڑے گا جی ٹھیک ہے نا یہ تو اللہ تعالیٰ جھوٹے کی سزا بتا رہا ہے جی سچے کی تو نہیں بتا رہا نا نہیں اور پھر وہ جو فرعون کے دربار میں جو مومن ہے اس نے بھی کیا کہا اس نے بھی یہی کہا نا کہ این یکو بند فا الََ قزب ہو اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا جھوٹ اسی کے اوپر پڑے گا سچے نبی کی بات کر رہا ہے وہ اس نے کہا اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر جھوٹ اس کا پڑے گا اور اگر وہ سچا ہے تو امکان بتایا نا اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ سچا ہے اور پھر بھی اس کے اوپر وہ بال پڑے گا اس نے کہا اگر جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کو آ کر پکڑے گا اور دنیا میں پکڑے گا آخرت میں نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ جو انہوں نے آج بتائی ہے فضر ہم یحوضو یعلا ابو وہ حتیٰ یلاق یوم محمد یوادون سورہ ذخرف کی یاد نمبر ایٹی فور ہے اس میں تو دور دور بھی کسی جگہ ذکر نہیں ہے جھوٹے نبی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کا اس میں تو عیسائیت کی بات ہو رہی ہے سورہ ظخرف میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تو خدا کہتا ہے چھوڑ دو ان کو ان کو کرنے دو جو بھی یہ کام کر رہے ہیں اور اسی طرح جو ایک اور آیت ہے سورہ <clears throat> المعارج کی ستر نمبر کی صورت ہے اس کی فورٹی تھری نمبر آیت ہے اس میں بھی فضر ہم یغود ویل ابو حتیٰ یلاق و یوم محمد الزی ودون اس میں بھی آگے پیچھے کوئی کسی جھوٹے نبی کی بات نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں اور ابھی میں نے آپ کو آپ کے ہی مولوی صاحب کی جو ایک عبارت ہے وہ پڑھ کر سنائی اب میں آپ کو کچھ اور آیات جو ہے وہ بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو اس دنیا میں سزا ملتی ہے آخرت میں نہیں کہ خدا کہ جی کہ یہ ان کو چھوڑ دو یہ صورت العراف ہے سات نمبر کی صورت ہے ایک سو ترپن نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو بچھڑے کو پکڑ بیٹھے ہیں انہیں ضرور ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت اور اسی طرح ہم افطرا کرنے والے کو جزا دیا کرتے ہیں تو خدا تو کہتے ہیں دنیا میں سزا دے گا آپ کہتے ہیں نہیں قیامت تک ان کو چھٹی ملے گی اور قیامت کے بعد پھر خدا پکڑے گا خدا کہتا ہے میں دنیا کی زندگی میں ذلت دوں گا پھر اس کے بعد یہ سورہ بن اسرائیل ہے اس کی آیات سترہ جو سترہ نمبر تو صورت ہے سیونٹی فور سیونٹی فائیو اور سیونٹی سکس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قریب تھا کہ وہ تجھے اس کے بارے میں جو ہم نے تیری طرف وہی کی ہے فتنے میں مبتلا کر دیتے تاکہ تو اس کے سوا کچھ اور ہمارے خلاف گھڑ لیتا تب وہ ضرور بلا تاخیر تجھے دوست بنا لیتے اور اگر ہم نے تجھے استقامت نہ عطا کی ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ تو ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتا پھر ہم ضرور تجھے زندگی کا بھی دوہرا عذاب چکھاتے اور موت کا بھی دوہرا عذاب تب تو ہمارے خلاف اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاتا یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات بارے میں بات ہو رہی ہے سچے نبی ہیں وہ اور خدا فرماتا ہے میں نے استقامہ دی ہوتی تو تو جھک ہی جاتا ان کی طرف یعنی سچا ہونے کے باوجود جھک جاتا اور اگر ایسا ہوتا تو خدا فرماتا ہے میں زندگی میں بھی دوہرا عذاب دیتا اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھوڑ دو ان کو اور یہ آگے جا کر قیامت کے بعد جو ہے وہ تب ان کو عذاب ہوگا تو خدا تو سچے نبی کو یہ کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قریب تھا کہ وہ تجھے اس کے بارے میں جو ہم نے تیرے طرف وہی کیا فتنے میں مبتلا کر دیتے تاکہ تو اس کے سوا کچھ اور ہم ہمارے خلاف گھڑ لیتا تب وہ ضرور بلا تاخیر تجھے دوست بنا لیتے اور اگر ہم نے تجھے استقامت نہ عطا کی ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ تو ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتا سچے نبی کی بات ہو رہی ہے اگر وہ جھک جاتے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا پھر ہم ضرور تجھے زندگی کا بھی دوہرا عذاب سکھاتے اور موت کا بھی دوہرا عذاب تب تو ہمارے خلاف اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاتا یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ باتیں ساری دنیا میں ہوں گی سچے نبی کو اللہ تعالیٰ وان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کو کہہ دو کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا سچ بولا ہے افطرا نہیں کیا اور اگر میں نے افطرا کیا ہے تو اس کا وبال مجھ پر پڑے گا سچے نبی کی بات ہو رہی ہے سچا نبی یہ کہہ رہا ہے پھر اس کے بعد یہ میں نے آپ کو آیات بتا دی ہیں حدیث میں بخاری کتاب الایمان کے اندر ایک حدیث ہے ایک روایت ہے جو ابو سفیان بتاتے ہیں کہ جب وہ کیسر روم کے پاس گئے اور کیسر نے ان سے سوال جواب کیا تو ایک سوال یہ تھا کہ اس نبی کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں اس نے کہا جی زیادہ ہو رہے ہیں اس نے کہا ایمان کی نشانی یہی ہے کہ اس کے ماننے والے سچے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماننے والے بڑھتے رہتے ہیں تو اگر احمدیہ مسلم جماعت بڑھ رہی ہے اور واقعی بڑھ رہی ہے اور پوری دنیا میں پھیل رہی ہے تب امین صاحب آپ کے پاس کیا جواب ہے اس بات کا کہ آپ بخاری سے یہ حدیث نکال دیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے اور کتاب الامان کے اندر لکھا ہے اس کو جی ہاں۔ کہ وہ کہتا ہے کیسر نے آگے پوچھا کہ یہ اس کے ماننے والے زیادہ ہو رہے ہیں کہ کم انہوں نے کہا جی زیادہ ہو رہے ہیں کم نہیں ہو رہے ہیں نے کہا سچے ایمان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ٹھیک کم نہیں ہوتا اور جماعت احمدیہ جی بڑھ رہی ہے خدا پر جھوٹا دعویٰ کر کے جی اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں پھر تو آپ نے قرآن کو بھی ترک کر دیا پھر آپ نے حدیث کو بھی ترک کر دیا پھر علماء کے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ باتیں یہ بتائی ہیں حضرت امام ابن قیم نے اپنی کتاب ہدایت الحیارہ فی رد یہود و نصارہ میں لکھا ہے ایک یہودی کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا اور اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی کہ تو خود تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ جھوٹا نبی جو ہے وہ فلاح و کامیابی نہیں پاتا جی اور وہ تباہ و برباد ہوتا ہے اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے تو ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمی کامیابی ہے وہ اگر جھوٹے ہیں نوزب اللہ پھر تمہاری کتاب بھی جھوٹی ہے تو اس کو ماننا پڑا کہ وہ سچے نبی ہیں پھر یہی بات علامہ رحمۃ اللہ کرانوی نے کی ہے اپنی کتاب کے اندر اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے بائبل کی روح سے عیسائیوں کے اوپر وہ اس بات کا جو حجت ہے وہ پوری کر رہے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے عہد نامہ قدیم میں بھی عہد نامہ جدید میں بھی کہ جو جھوٹا نبی ہوتا ہے وہ تباہ برباد ہوتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پاتا کامیاب نہیں ہوتا اور آپ جو ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جھوٹا کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ اگر وہ نوز اللہ جھوٹے ہیں تو پھر تو آپ کا آپ کی اپنی کتاب جھوٹی ہے اور یہی بات مول اللہ امرتسری نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ بائبل کی روح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے نبی ہیں کیونکہ بابل یہ کہتی ہے کہ جھوٹا جو ہوتا ہے وہ ہلاک ہو ہوتا ہے کامیاب نہیں ہوتا تو اب آپ کے اور پھر یہ ایک اور حوالہ تفہیم القرآن کا ہے تفسیر شورا شورہ زیرات پچیس ابوالعلیٰ مدودی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ یعنی یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ باطل کو کبھی پائیداری نہیں بخشتا اور آخر حق کو حق ہی کر کے دکھا دیتا ہے اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان جھوٹے الزامات کی ذرا برابر پرواہ نہ کرو اور اپنا کام کیے جاؤ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا جھوٹ غبار کی طرح اڑ جائے گا اور جس چیز کو تم پیش کر رہے ہو اس کا حق ہونا عیاں ہو جائے گا تو اب یہ تو علماء کے حوالے ہیں پھر عقائد کی جو کتابیں ہیں آپ کی نبراس شرح شرح العقائد اور شرح العقائد النصفیہ اس میں بھی لکھا ہے کہ جو جھوٹا نبی ہوتا ہے وہ تیئیس سال تک زندہ نہیں رہ سکتا کامیاب نہیں ہو سکتا اور جو سچا ہوتا ہے صرف اس کو یہ جو نشانی ملتی ہے اس کے ساتھ ایسا اللہ تعالیٰ کا سلوک ہوتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ ہو تو جھوٹا لیکن وہ تیئیس سال سے زیادہ زندہ بھی رہے اور پھر وہ دنیا میں کامیاب اور کامران بھی ہو تو یہ مختلف حوالے ہیں ان کی روشنی میں سوال تو میرا بنتا ہے امین صاحب سے کہ اب آپ بتائیں کہ قرآن اور حدیث اور علماء اور آپ کے عقائد کی جو کتب ہیں ان تمام میں یہ لکھا ہے کہ سچا نبی جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جھوٹا ہمیشہ تباہ برباد ہوتا ہے ہلاک ہوتا ہے اس کا مشن پھلتا پھولتا نہیں ہے لیکن آپ مصر ہیں کہ جماعت اب پھل پھول بھی رہی ہے کامیاب بھی ہو رہی ہے اس کے دشمن ناکام بھی ہو رہے ہیں پھر بھی ہم جھوٹے جی اور جس طرح کا سوال کیا جس لہجے میں ایسا تاثر آتا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سچا نبی ہے کہ نہیں ہے آپ کا سوال کر رہ جائے کہ یہ ہاں۔ جھوٹے کے لیے ہے اور یہ سچے کے لیے ہاں، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو جنہوں نے بھی کیا وہ کہاں ہیں ان کا تو صرف تاریخ میں نام ہے جی، کہاں ہیں جی تو اگر ہم بھی جھوٹے تو پھر آپ ہمارے بارے میں لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ایم دی کہاں ہے بالکل اب تو کوئی نظر نہیں آ رہے بالکل لیکن ہم تو آپ کے سامنے کھڑے ہیں بالکل پوری دنیا میں موجود ہیں ہر سال لاکھوں افراد ہماری جماعت میں شامل ہوتے ہیں اللہ کے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مسلمہ سے لے کر فلاں فلاں فلاں جس نے بھی کیا ہے وہ کہاں ہے آج جی ہاں۔ تو کیا یہ ان کے جھوٹے ہونے اور ہمارے سچے ہونے کے نشانے نہیں ہیں غور کریں اس لیے کہ ہم تو ہیں نا ہم تو موجود ہیں عقل مندوں کے لیے اس میں ہے نا نشانیاں لیکن وہ آپ بات کر جاتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ ہمارے حق میں تبلیغ کر رہے ہیں امین صاحب جی لوگوں کے سامنے ان کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو جھوٹے تھے وہ تو غائب ہو گئے جی صفا ہستی سے مٹ گئے کہاں ہیں وہ آج یہ ان کے الفاظ ہیں تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں ہم تو موجود ہیں اگر ہم بھی جھوٹے ہوتے تو آپ کسی اور کے ریڈیو کے اوپر یہ بات کہہ رہے ہوتے کہ کہاں ہے جماعت احمدیہ جی ہاں۔ اٹھے تھے ایک مرزا غلام احمد انہوں نے اس سال میں دعویٰ کیا اور اس سال میں وہ بھی ختم ہو گئے اور ان کی جماعت بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئی کہاں ہے آج جماعت احمدیہ جی ہاں۔ لیکن ہم تو موجود ہیں نہ صرف موجود ہیں بلکہ ترقی کر رہے ہیں ایک آواز کا سے اٹھی تھی بڑھتے بڑھتے عالم میں پھیل گئی اللہ کے فضل سے اور حضرت مسیح محدودیہ السلام کو اس وقت خدا نے کہا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اور دنیاوی کوشش ہے اس کے مخالف کی مخالف سب مخالف یہ بھی دیکھ لیں حکومت مخالف گروہ مخالف افراد مخالف جاہل مخالف علماء مخالف جی پڑھے لکھے سیکولر مخالف جی سب مخالف سب مخالف ہے بالکل تو امین صاحب اس پہ غور کیجیے گا اور اس پہ سوچیے گا جو بات آپ نے کی یہی بات ہم بھی آپ سے کرتے ہیں اور یہی سوال ہمارا بھی آپ کے ساتھ ہے سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام آج شب بارہ بجے تک ہے اور اب ایک گھنٹے سے کچھ زائد کا وقت ہے جس میں ہم اور آپ ساتھ رہیں گے مکرم محترم انصر رضا صاحب آج ہمارے مہمان ہیں اسٹوڈیوز میں آپ کے سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں آپ اگر کال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پروگرام میں ٹیلی فون نمبر بہت دفعہ دہرایا کرتا ہوں تو بات یہ ہے سامعین کے لیے بھی بتا دیتے ہیں کہ چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈرائیو کرتے ہیں ٹیون ان کر رہے ہوتے ہیں مختلف اوقات میں تو اگر نمبر بتا دیے جائیں بار بار دہرا دیے جائیں تو اس میں حرج نہیں ہوتا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے کالرز وہ سنتے ہیں پروگرام ٹیون ان کیا ان کو علم نہیں ہے جب انہیں پتہ چلتا ہے پھر سنتے ہیں نمبر ملتا ہے تو وہ ہمیں کال بھی کر لیتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر اوقات یہ نمبر بار بار دہراتے ہیں اور بتاتے ہیں تو سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام جاری رہے گا ان شاء اللہ شب بارہ بجے تک ہفتے کے دن ہمارا پروگرام رات کو نو بجے شروع ہوتا ہے F M hundred point seven پر نو بجے سے دس بجے تک اردو کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ریڈیو احمدیہ اب آپ کے سامنے عربی اور بنگالی زبان میں بھی پیش کیا جاتا ہے عربی پروگرام ہمارا دس سے ساڑھے دس بجے ہوتا ہے اور بنگالی زبان میں جو پروگرام ہے وہ ساڑھے دس سے گیارہ بجے پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز F M hundred point seven پر اور ان پروگرام میں بھی آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں اپنے سوالوں کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں ہمارے وہ سننے والے جو ان جو عربی زبان یا بنگلہ زبان بولتے ہیں وہ ان پروگراموں میں سوال کیا کرتے ہیں اتوار کو ہم اور آپ آٹھ بجے شب سے بارہ بجے شب تک چار گھنٹے کا پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ کا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے پہلے دو گھنٹے F M hundred point seven پر پیش کیے جاتے ہیں اور آخری دو گھنٹے اس فریکوینسی پر یعنی اے ایم فائیو تھرٹی پر پیش کیے جاتے ہیں یہی نہیں بلکہ یہ پروگرام ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس کی ریکارڈنگ پروگرام ختم ہونے کے بعد اپلوڈ کر دی جاتی ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ پر ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے W W W dot voice of Islam dot C A W W W dot voice of Islam dot C A اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو پروگرامس کی ریکارڈنگ سنتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں آپ ہندوستان سے ہمیں ای میلز آتی ہیں پاکستان سے آتی ہیں جرمنی سے انگلستان سے بہت سے دنیا کے ممالک ہیں جس میں لوگ یہ پروگرام سنتے ہیں اس کی ریکارڈنگ سنتے ہیں اس کے بعد پھر اپنی اور ای میل کی صورت میں بھیجتے ہیں ہم تک بعض سوالات بھی آتے ہیں پروگرام کے بعد ان کو ای میل پر بھی پھر ہم انٹرٹین کر دیتے ہیں تو سامعین پروگرام کا سلسلہ جاری ہے انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کا وقت ہے پروگرام میں ہم آپ کے سوالات شامل کر رہے ہیں آپ اگر چاہیں تو ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں اور کال کیجیے جی، انصر رضا صاحب پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں میں اب کچھ ایسی جو آیات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا آج بات ہو رہی تھی کہ جماعت احمدیہ کو سیاسی طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا جی پاکستان کے اندر اور اس سلسلے میں ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اور میں نے یہ عرض کیا تھا کئی دفعہ کہ پاکستان کی حدود کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے آئینی طور پر قانونی طور پر انتظامی طور پر وہ اس کا عمل دخل جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر اندر ہے باہر نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے ہمیں تو کوئی ایسا پوائنٹ بتائیں جس سے ہم پاکستان میں بھی کافر ہوں اور باہر بھی کافر ہوں ٹھیک تبھی بات بنے گی نا ٹھیک یہ تو نہیں کہ میں پاکستان کی سرحد سے ایک قدم باہر نکال لوں دو قدم باہر نکال لوں تو میں مسلمان اندر جاؤں تو کافر تو کچھ ایسا طریقہ ہونا چاہیے ہمارے بھائیوں کے پاس کہ میں جہاں بھی جاؤں میں کافر ہی رہوں تو اس کے لیے ان کو دینی بنیادوں پر ہمیں غیر مسلم ثابت کرنا چاہیے سیاسی بنیادوں پر نہیں کیونکہ وہ مزہ تو پتا بھی ہے نا جی ہاں۔ کہ آپ جہاں بھی جائیں آپ کافر ہوں دینی بنیادوں پر بھی لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ وہ شخص یا وہ گروہ یا وہ طبقہ جس کو خود خدا نے ایک آفر کہا ہو وہ کس منہ سے دوسرے کو کافر کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا میں ابھی آپ کو چند یاد بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ابھی ذائق شاہ صاحب نے کہا کہ جی خدا نے یہ کہا ہے کہ عطی اللہ و عطی رسول ٹھیک ہے نا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو سورہ نساء میں چار نمبر کی صورت ہے چھیاسٹھ نمبر کی یاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاح و ربے کا پس نہیں اور تیرے رب کی قسم لا یؤمنون یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے خدا نے قسم کھا کر ہی بات کی حتیٰ یو یوحکی منہ کافی ماں شجرا بینا ہوں یہاں تک کہ یہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حکم نہ بنا لیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ عقیدے کی بات نہیں ہو رہی کہ عقیدے میں کوئی جھگڑا ہو بلکہ جو آپس کی ٹرانزیکشنز ہیں جو مالی لین دین ہے جو رشتوں کا لین دین ہے شادی بیاہ ہے طلاق ہے کاروبار ہے جس طرح سے بھی انسان ایک دوسرے انسان کے ساتھ جب ٹرانزیکشن کرتا ہے جب معاملات کرتا ہے اس کو خدا نے کہا کہ اگر اس میں تمہارا جھگڑا ہو جائے فی ماں شجر بین تو ہم نے کرنا کیا ہے ہم اللہ کے رسول کو اپنا حکم بنا لیں اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو خدا نے کیا کہا فلاح و رب کا لا یؤمنون پس تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے ٹھیک جب تک اپنے تمام جھگڑوں میں تمہیں حکم نہ بنا لیں ٹھیک ہے میں باقی کی آیت بعد میں پڑھتا ہوں میں <coughs> سوری جی امین صاحب سے اور باقی تمام سامعین سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگ یا پاکستانی مسلمان یا پوری دنیا کے مسلمان اپنے آپس کے جھگڑوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں کتنے مسلمان ہیں دنیا میں جو قرآن جی۔ کھولتے ہوں جو سنت مطالرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں دیکھتے ہوں احادیث دیکھتے ہوں کہ جی میرا اور آپ کا جھگڑا ہو گیا صفی صاحب اور اب میں جاؤں اللہ کے رسول کے دربار میں اور میں یہ کہوں کہ جناب آپ میرا فیصلہ کر دیں کتنے مسلمان ہیں علم نہیں شاید کوئی بھی نہیں نا تو خدا نے کہا کہ جو ایسا نہیں کرتا وہ کیا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے و رب کا لا یؤمنون وہ مومن ہے ہی نہیں تو خدا تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں اور آپ دوسروں کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں تو کس منہ سے آپ دوسرے کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں کس منہ سے آپ دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں جب اللہ آپ کو کافر قرار دے چکا ہے اللہ آپ کو کہ رہے مومن نہیں ہیں جب آپ جائیں گے تبھی پھر اگلا حصہ آئے گا کہ سما یہ جدوفی انفسم ہر جن مما کدائی تھا جو بھی آپ فیصلہ کریں اس کے متعلق اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں وہ وسلم و تسلیمہ اور اس کو پوری طرح سے کامل فرما برداری کے ساتھ تسلیم کر لیں لیکن اس کی باری نہیں آئیں گی نا اس لیے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو اپنا حکم بنایا ہی نہیں ٹھیک ہے آپ اپنے جھگڑے آپس کے جھگڑے جو ہیں جو ٹرانزیکشنس ہیں وہ تو آپ لے کے ہی نہیں گئے ادھر آپ نے نام وفا وفاقی شرعی عدالت بنا لی ہے کتنے کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ آپس کے جھگڑوں میں کسی جگہ نہیں ہوتے نا ٹھیک عدالتیں دوسری ہیں اس میں لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں جو بھی بندہ جاتا ہے وہ دوسری کورٹ میں جاتا ہے نا ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس تو کوئی نہیں لے کے جاتا تو یہ آپ کا یہ حال ہے کہ آپ تو اس کے مطابق فیصلہ کرواتے نہیں خدا نے آپ کو اس بنا پر کہا کہ آپ مومن نہیں ہیں ٹھیک ہے اور جو خود مومن نہیں ہے وہ دوسرے کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو ٹھیک ہے دیکھے نا ایک آدمی اگر کسی فقیر کے پاس جائے اور اس کو کہا مجھے کچھ دو تو اس کے پاس تو پہلے کچھ نہیں وہ کہاں سے دے گا جائے گا تو اس کے پاس ہی نا جس کے پاس کچھ ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی اتنا ہے کہ اپنی ضروریات سے بڑھ کر ہے اور وہ دے دیں ٹھیک ہے تو یہ جو سب سے پہلی صورت حال ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے آپ اپنے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی اپنا ذرا گربان میں جہاں کر دیکھ لیں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے آپسی جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں ٹھیک ہے ان کو حکم بناتے ہیں اور پھر ان کے متعلق جو ان کے فیصلے ہیں اس کے متعلق آپ اپنے دل میں کوئی بھی حرض نہیں پاتے ٹھیک ہے مثلاً یہ جو میرے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں ہمارے کچھ احمدی دوست ہیں تو ان کے کوئی غیر احمدی ہوتے ہیں دوست تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکتے ہیں اب فقہ حنفی میں یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی جگہ دفعہ میں ایک ہی جگہ پہ تین دفعہ طلاق دے دی طلاق ہو گئی ٹھیک ہے تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ اب ان کو پتہ ہے کہ ان کے فقہ کے لحاظ سے یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے ٹھیک ہے یہ امام ابو نفا کے دین تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے انہوں نے کس بنا پر کہا کہ ایک بندہ اگر تین دفعہ کہے گا تو طلاق ہو گئی عادیش کی بنیاد پہ کہا نا قرآن و سنت سے جو استعمال کیا ہے جو اخذ کیا اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ تین دفعہ طلاق دے دی ایک جگہ پہ طلاق ہو گئی تو آپ نے طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی ختم ہو گئی بات اب باپ بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں کبھی اس کے پاس جاؤ کبھی اس کے پاس جو کہتے جی ہو گئی طلاق نہیں ہوگی میرے پاس آتے میں تو ختم نہیں ہوتی آپ ایک جگہ پہ دس ہزار دفعہ بھی کہہ دیں گے طلاق طلاق طلاق صبح سے شام تک لگے رہے طلاق طلاق طلاق ایک طلاق ہے وہ ٹھیک ہے تین نہیں ہے لیکن آپ اس کو مانتے ہیں کہ اسلام کا حکم ہے پھر اس میں سے آپ لکونا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے لوپ ہول نکالنے کی کوشش اچھا جی ایسے تو نہیں ہو سکتا ایسے ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے تو آپ نے تو فیصلہ تسلیم ہی نہیں کیا اور آپ کہتے ہیں جی یہ کیا بات ہو گئی جی اس طرح تو یہ ختم غلط ہے بات ساری تو یہ سب سے پہلی بات ہے جو اور بھی ہے میرے پاس لیکن ان شاء اللہ میں پھر تو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ امین صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں ان کو پھر کال پہ لیتے ہیں خوش آمدید کہیں گے امین صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام صاحب یہ فلاح بارت اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قسم کھا کے ان کی نبوت کی سچائی کے لیے ان کو وہ کہنے کے لیے کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان نہیں دیں تو یہ اس میں نبوت کا ذکر نہیں ہے اس میں نبوت کا ذکر اس میں یہ ہے یحکمو کا فی ما شجر بینہم جب تک آپ کو تمام جھگڑوں میں حکم نہ بنا لے نبوت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی اس میں اچھا ٹھیک ہے نا نبوت تو پھر آپ آپ آپ ہمیں تو یہ آج سنا کے اس لیے سنا رہے ہیں کہ جیسے نوز اللہ مرزا غلامت قادیانی کو مان لیں اور دوسرا آپ کو اگر کوئی نہیں نہیں میں نے میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ نہیں کہا آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہاں۔ آپ جو بات بات آپ کی آپ کا مقصد ہی مرزایت اور نوز اللہ مرزا غلامت قادیانی نہیں نہیں مجھے آپ کی مجھے آپ کی کال کاٹنی پڑے گی آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا سچا نبی اور رسول مانتے ہیں آپ مانتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ مانتے ہیں اور خود کو مومن کہتے ہیں صاحب ایمان کہتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ آپ کو اپنے تمام جھگڑوں میں انہیں حکم بنانا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ تم پر ایمان رکھتے ہیں صاحب ایمان ہیں اور حالت ان کی یہ ہے کہ تمہیں اپنے جھگڑوں میں حکم نہیں بناتے ٹھیک ہے تو اگر یہ تمہیں اپنے جھگڑوں میں حکم نہیں بناتے اور پھر تمہارے فیصلے کے اوپر سر تسلیم خم نہیں کرتے اپنے دل میں کوئی تنگی اب دیکھیں خدا نے یہ کہا کہ دل میں سما لا انف و سہیم زبان سے نہیں ٹھیک ہے زبان سے کہے گا تو وہ پکا کافر ہو جائے گا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مالک میں تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص نے کہا یاسر اللہ انصاف کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا تو نے تلوار نکال دی فرمایا وہ کرنے کی گردن اتار دوں ابھی آپ نے فرمایا نہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی اولاد میں ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کس کو کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ماننے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی مانتے ہیں آپ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا نبی اور رسول مانتے ہیں ٹھیک ہے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ماننے کے باوجود ان کو جب اپنے جھگڑوں میں حکم نہیں بناتے تو پھر آپ مومن نہیں ہیں آپ کا دعویٰ دعویٰ ہی ہے دل میں نہیں ہے یہ آپ کے ٹھیک ہے اور پھر اگر کوئی بناتا بھی ہے اور آپ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اپنے وہ دل میں تنگی محسوس کرتا ہے کہ نہیں یہ حضور نے بات ٹھیک نہیں کی ٹھیک ہے اس نے زبان سے نہیں کہا اس نے جگہ جگہ لوگوں کو جا کر نہیں کہا کہ دیکھو جی میں تو فیصلہ کروانے گیا تھا تو حضور نے کہا کہ میرے سے فیصلہ میرے حق میں کیے نہیں غلط کر دیا فیصلہ زبان سے کہنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا دل میں بھی حرج محسوس نہیں کرنا کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی زور نے کہہ دیے تو ختم ہو گئی بات اور پھر فرمایا کہ وہ سلم و تسلیمہ پورے سکون کے ساتھ اس کو تسلیم کر لے کام الفرما برداری کے ساتھ دل میں یہ ہو بھی کہ میرے سے زیادتی ہوگی پھر بھی آپ نے کہا اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ختم بات ٹھیک ہے تو ہم سے ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مان لیں ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں مانتے ہیں آپ لیکن اصل بات جو اس آدمی بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ماننے کے باوجود نہیں مانتے آپ زبان سے مانتے ہیں دل سے نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے اس لیے کہ خدا نے کہا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں میں حکم نہیں بنایا اس لیے خدا نے قسم کھا کر کہا کہ یہ مومن نہیں ہے ٹھیک خدا نے کہا حضور نے نہیں کہا اللہ نے کہا اور قسم کھا کر کہا فلاں و رب کا لا کے منہ کا فیما جرا بین جب تک تمہیں اپنے تمام جھگڑوں میں حکم نہ بنا لیں تب تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے زبان سے کہتے نا ٹھیک ہے <coughs> خدا نے ان کو <coughs> اس جماعت سے نہیں نکالا خدا نے ان کو کافر نہیں کہا لیکن یہ کہا ہے کہ ان کا صرف دعوی دعویٰ ہے جب تک یہ تمہیں حکم نہ بنا لیں اور پھر تمہارے فیصلے کے اوپر سر تسلیم خم نہ کر دیں دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں زبان سے کہنے کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا دل میں بھی اگر یہ تنگی محسوس کریں تب بھی یہ مسلمان نہیں ہے تب بھی یہ مومن نہیں ہے یعنی آپ آپ کے پاس لے تو آئے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے لیکن آپ کے فیصلے کے خلاف ان کے دل میں ان کا باز ہے یہ کہہ ہیں نہیں یار یہ کام ٹھیک نہیں ہوا ٹھیک ہے اور میں تو نہیں تسلیم کرتا اس کو تو خدا نے ان کے متعلق بھی کیونکہ یہ ساری باتیں اکٹھی ہیں حضور کے پاس آنا حضور سے فیصلہ کروا کر اس کے متعلق دل میں تنگی محسوس نہ کرنا اور اس کو پوری کامل فرما برداری سے تسلیم کر لینا یہ تینوں باتیں ہونی چاہیے تب وہ بندہ مومن ہے ٹھیک ہے آپ نے تو پہلا ہی جو حصہ تھا اسی کو ختم کر دیا آپ تو لے کے ہی نہیں گئے اپنا جھگڑا ٹھیک ہے آپ اپنا جھگڑا انگریز کے قانون کے مطابق جو برطانیہ کا قانون تھا جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کا جو قانون ہے جو ضابطۂ فوجداری ہے جو ضابطۂ دیوانی ہے اٹھارہ سو پینتیس کا قانون ہند جو بھی ہے اسی کو آپ نے اڈاپٹ کیا نا آپ تو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حکم کے مطابق فیصلے نہیں آپ تو اللہ کے رسول کو حکم بناتے ہی نہیں ٹھیک ہے جائیداد آپ کی جو ہے وہ رواج کے تحت تقسیم ہوتی ہے گاؤں میں آپ اپنی بچیوں کو حصہ نہیں دیتے شادی بھی آپ خرچ کر دیتے کہتے جی یہ لے جاؤ بس زمین میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ٹھیک ہے اور جو میرے پاس وہ کتاب ہے اقبال اور ملا ڈاکٹر عبدالحکیم کی جی اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے تو علامہ اقبال برٹس کرتے تھے کبھی کبھی قانون کی جی تو وہ ایک مولوی صاحب آئے کہنے کے جی بات یہ ہے کہ میری بہن نے مجھ سے حصہ مانگتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ دے دے دو کہنے کے نہیں وہ ہمارے ہاں تو جو نا وہ رواج ہے تو اس میں ہم نہیں دیتے بہنوں کو نہیں دیتے ٹھیک ہے اچھا وہ نا علامہ اقبال ان کی باتیں سن لیا کرتے تھے تو کافی دفعہ وہ آئے اپنا کیس لے کر تو انہوں نے دو تین دفعہ علامہ اقبال سے کہا کہ علامہ صاحب آپ اتنے ماشاء اللہ بڑے اسکالر ہیں دینی موضوعات کے اوپر آپ لکھتے ہیں سیاست میں بھی آپ بڑے ہیں لیکن یہ داڑھی نہیں ہے آپ کی جی داڑھی رکھ لیں آپ کی مہربانی ہے دو تین دفعہ علامہ اقبال نے ٹال دیا نہ جی بس کمزور آدمی ہوں گناہ گار آدمی ہوں کہاں ساری باتیں پوری ہوتی ہیں تو ایک دن جب انہوں نے نا پورا فل تھروٹل پورا زور لگا دیا کہ نہیں جی علامہ صاحب یہ تو غلط بات ہے وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے ان کا جی بات یہ ہے کہ آئیں پھر آج ہم ڈیل کر لیتے ہیں آپ اپنی بہن کو شریعت کے مطابق حصہ دے دیں میں داڑھی رکھ لیتا ہوں انہوں نے لکھا کہ اللہ مولوی صاحب کا رنگ فک ہو گیا بالکل تھوڑی دیر چپ بیٹھے رہے اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے یہ مولویوں کا حال ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو اپنی بچیوں کو اپنی عورتوں کو شریعت کے مطابق حصہ نہیں دیتے گھروں میں جو ان کے حال احوال ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے اور عام لوگوں کا تو بالکل ہی نہیں ہے اور شریعت کے خلاف قانون بنے ہوئے ہیں چاہے وہ آئلی قوانین ہیں چاہے وہ مالی قوانین ہیں اب وہ کچھ لوگ پاکستان میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے سود کی بنیاد کے اوپر معیشت جو ہے اس کو رکھا ہوا ہے تو جی سود تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی کھلی جائیں گے جی اب وہ سود ہے یا نہیں لیکن وہ تو اس کو سود ہی سمجھتے ہیں کہ سارا نظام آپ کا سود پہ قائم ہے اور سود کے متعلق خدا نے کہا ہے کہ جو سود کا کام کرتا ہے اس کی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ تو کھلی جنگ کر رہے ہیں اس میں تو آپ نے اللہ کو اور اس کے رسول کو حکم نہیں بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کہا کہ جتنے بھی لوگوں سے میرے چچا عباس نے یا ہمارے خاندان بنو ہاشم نے سود لینا تھا وہ میں آج سارا معاف کرتا ہوں ٹھیک ہے ختم کر دیا مسلمان تو لیتے ہیں اور بڑے بڑے داڑیوں والے لیتے ہیں سود کے اوپر کاروبار کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اس وقت ظہیر صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں سے ظہیر صاحب کو کال پہ لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ظہیر صاحب ہاں، وعلیکم السلام <clears throat> بچپن سے سے ایک ذہن میں میں میں سوال تھا وہ آج آپ کرنے لگا ہوں قرآن چار فرشتوں کا ذکر آتا ہے اسرافیل جبرائیل میکائل اسرائیل سوال یہ تھا کہ باقی جو تین فرشتے ہیں وہ تو ہر انسان کے پاس جاتے ہیں ریگارڈ لیس کہ وہ چھوٹا ہے بڑا ہے غریب ہے امیر ہے فقیر ہے لیکن حضرت جبرائیل جو ہیں وہ گنے چنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اتنے کرپٹ ہیں کہ ہم غائب کا جو علم ہے ہمارا اس پہ ایمان ہی نہیں ہے کہ ہم ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بھی دوسرے فرشتوں کی طرح ایک عام انسان کے پاس آ سکتے ہیں یہ سوال تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے سوال کا جو آپ نے سوال کیا کیے یعنی میں صرف ان کو یہ کہنے لگا ہوں کہ وہ آپ بچپن سے اتنے تیز ہیں <laughs> جواب تو جی۔ میں بعد میں دوں گا لیکن میں صرف ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سولہ جام دیا منہ تکھے مطلب کیا اس کا <laughs> سول کہتے ہیں کانٹے کو ٹھیک ہے سین واؤ لام سول تو جو کانٹا ہوتا ہے نا جو وہ نکلتا ہے نا جی۔ اس وقت اس کا منہ بڑا تیکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اور اس کو آپ اردو کی مہذب زبان میں کہیں کہ بروا کے چکنے پاس اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ سولن جام نے منہ تکھے ہوں ٹھیک تو میرا خیال ہے کہ جو ظہیر صاحب ہیں وہ بچپن سے ہی پیدا ہوتے ہی بڑے تیز تھے ٹھیک تو سوال ان کا آ گیا ہے اور ہمارے ساتھ امین صاحب بھی امین صاحب کو بھی کال پہ لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی انصر صاحب پلیز میری لائن مت کاٹیے گا آپ نے جو قرآن پاک کی عید پڑھی تھی وہ کسی خاص موقع پر جب یہودی اور منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لینے آئے تھے اور یہودی کے حق میں فیصلہ دیا گیا تھا تو وہ منافق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور جب یہودی انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس منافق کی اس منافق اس لیے کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں اور پھر پیچھے سے نہیں مانتا تھا اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی گردن اڑا دی تھی اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی بے شک یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کی دلالت کرتی ہے ایمان والوں کی دلالت کرتی ہے اور آپ کا دوسرا جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا نا تو آپ کی مرزائیت بڑھ رہی ہے اگر آپ کی عورتیں بچے جنتی ہیں تو یہ مرزائی مرزائی پیدائشی ہوتے ہیں اس کو اسلام کو بڑھنا گھٹنا کوئی فرق نہیں پڑتا عراق کے اندر ایک شخص بدبخت نے چالیس پارے نازل ہونے کا دعویٰ کیا وہ خود تو مر گیا ہے آج تک اس کی جو ماننے والے ہیں یا اس کے جو ہے موجود ہے اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ سچا مذہب ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی اس زمانے میں ایک لاکھ کا لشکر تھا وہ زمانہ اور آج کا زمانہ ملین کے برابر ہو جائے اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ سچے تھے یہ میرے پلیز باتوں کا جواب دیں بڑی مہربانی بہت شکریہ امین صاحب جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اس آیت کا شان نزول بیان کر دیا کہ جی وہ ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا اور ایک طوطا مینا کی کہانی سنا دی ہے کہ وہ آیا اور اس نے حضور سے فیصلہ کروایا پھر حضرت عمر کے پاس چلا گیا تو حضرت عمر تو جج نہیں تھے کوئی ایسی اتھارٹی نہیں تھی کہ جی ان کے پاس جاتا فیصلہ کروانے کے لیے جو جج تھے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جی اس لیے یہ صرف ایک فیبریکیٹڈ سٹوری ہے کہ وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا جی میں نے میں مانتا ہوں ان کو لیکن میں فیصلہ نہیں کرواتا ان سے اس رنگ سے سوچیں تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مطلب ناوز بلّہ وہ آیت کہ آج منسوخ ہو گئی آج اس کی ضرورت نہیں ہے بس اس وقت کے لیے میں اسی طرف آ رہا ہوں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جمع کا سیگا استعمال کیا فلاح و رب کا لا مینونا وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتیٰ یو حق کے منہ کا جب تک وہ تمہیں حکم نہ بنا لے ٹھیک ہے اب یو مینونا اور یو حق کے منہ کا جو ہے وہ فعل مظاہرے ہے جو حال اور مستقبل دونوں کو جی. لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی امپلیمنٹیشن تو آج بھی ہے ٹھیک ہے آپ ایک یہودی اور ایک منافع کے جھگڑے تک اس کو لمیٹیڈ تو نہیں کر سکتے نا کہ جی وہاں تک تھا اس کے بعد تو یہ آیت اب قابل عمل نہیں ہے آپ اس کو منسوخ کرا کے قرآن سے نکال دیں اگلے جو نسخے امین صاحب چھاپیں گے اس میں یہ آیت نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس واقعے تک تھی اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں اب ہم اللہ کے رسول کو حکم بنائیں نہ بنائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ آیت اس واقعے تک تھی اس کے بغیر اس کے بعد یہ آج جو ہے وہ منسوخ ہو گئی پھر تو آپ اس کا نتیجہ یہ نکالیں کہ آپ کہیں جی کہ اس طرح یہ بات ہوئی تھی اس لیے یہ بات تو آج بھی ہے اور اس کا جو اطلاق ہے وہ امین صاحب پہ بھی اور باقیوں پہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے مجھ پہ بھی ہوتا ہے آپ پہ بھی ہوتا ہے ٹھیک جیسے اس وقت ہوتا تھا ویسے ہی آج اور قرآن کریم میں کسی کو قتل کرنے کا اس بنا کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے ٹھیک ایک بندہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہ کروائے یا کروا کے نہ مانے اور پھر دوسرے کے پاس جائے اور دوسرا بندہ تلوار نکال کے مار دے اس کو یہ تو قتل نا حق ہے اس کی تو قرآن میں بالکل بھی کوئی اجازت نہیں ہے کوئی اس کی صورت موجود نہیں ہے کہ ایک بندہ رسول اللہ سے اس فیصلہ نہیں کرواتا یا کروا کے آتا کہتے میں نہیں مانتا اور ایک صحابی کے پاس ہے اور صحابی دربار پکڑ کے اس کو مار دے یہ تو بالکل غیر قرآنی کام ہے حضرت عمر کے اوپر آپ اتنی بہتان منسوخ کر رہے ہیں حضرت عمر کو جج نہیں تھے کسی کورٹ کے سربراہ نہیں تھے جب خلیفہ بنے ہیں تب تھے یا پھر وہ خود کسی کو نامنیٹ کر دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نامنیٹ نہیں کیا نا ان کو یا کوئی تاریخ میں واقعہ بتائیں کہ حضور کہیں کہ یا میں فیصلہ کروں گا اور اگر میں نہیں کروں گا تو عمر کرے گا اور جس کو میری بات نہیں ماننی وہ عمر کے ساتھ پاس جائے اب آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک کورٹ میں جاتے ہیں اس کا فیصلہ آپ کو تسلیم نہیں کیا کرتے ہیں آپ سپیریئر سپیریئر کورٹ کورٹ میں جاتے ہیں جی۔ تو حضرت عمر ہے نہیں ہے نا سپیریئر کورٹ تو نبی کریم صلی اللہ وسلم جی۔ لیکن اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے جی کہ میں نے ان سے نہیں کروانا میں نے عمر سے کروانا عمر کہتا ہے اچھا تیری ایسی تیسی تلوار پکڑی اس کے گھر اس کے اوپر تو قتل ہے ہی نہیں نا ٹھیک ہے کہاں لکھا ہے گھر میں شریعت بیٹھ کے بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں فرض کریں کہ آپ کی بات بالکل درست ہو اور جو آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ واقعہ ویسے کا ویسے ہی ہو گیا ہو لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آیت آج قابل عمل نہیں ہے کہ اس وقت تک تھی آج امین صاحب کو اجازت ہے کہ وہ کھلی چھٹی ہے ان کو نہ مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ہاں۔ کہ نبی تو مانتے ہیں حکم نہیں بناتے اس لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو اس وقت تھی نا اس وقت ایک واقعہ ہوا آیت نازل ہوئی ختم ہو گئی بات تو یہ تو ہے آپ کا قرآن کو پیٹ پیچھے پھینکنا یہ ہے وہ واقعہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ کرماتے ہیں کہ وہ کال رسول و یا رب انا قوم تخذ و حاضر قرآن ہاں، محجور کہ اے میرے رب میری قوم نے تو قرآن کو محجور کر دیا پیٹ پیچھے پھینک دیا تو یہ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں محمد امین جو کہ آپ کا اصل نام نہیں ہے وہ قرآن کو پیٹ پیچھے پھینک چکا ہے اور میں نے اس کو لمٹ کر دی ہے اس دور تک چودہ سو سال پہلے چودہ سو اڑتیس سال پہلے جب کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی تھی اب یہ آیت میرے سمیت کسی مسلمان پر لاگو نہیں ہوتی نافذ نہیں ہوتی ٹھیک تو پھر تو وہ کہتے نہیں کہ وہ بے حیا باش چی خواہی کو پھر جو مرضی کریں آپ کو کون روک سکتا ہے پھر آپ نے کہا جی کہ آپ کے مرزائی اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ آپ کی عورتیں زیادہ بچے پیدا کر رہی ہیں <laughs> اچھا اب آپ ہنستے ہیں پھر وہ برا منائیں گے کہ جی میری جی۔ باتوں میں ہنستے کیوں ہیں ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو پھر تو اندھیرے ہی اندھیرے نا ہر طرف جی حضور نے بھی لکھا ہے ایک جگہ پہ کہ بالکل نصف النہار کا وقت ہو دوپہر بارہ بجے کا ٹائم ہو لیکن ایک بندہ تمام کھڑکیاں دروازے بند کر کے ان کے اوپر موٹے موٹے پردے ڈال لے اور کہ جی رات ہو گئی اس کے کہنے سے رات تو نہیں نہ ہوگی باہر جی تو ہاں۔ دن چڑھا ہوا ہے سورج نصف النہار نہار پر ہے اور آپ ایم ٹی اے دیکھتے نہیں ہم نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ M T A dot T V اپنے کمپیوٹر پہ دیکھ لیں اور اب تو ایپس آ گئی ہیں جی ہاں۔ آپ اپنے فون پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی جلسہ گزرا ہے اور پانچ لاکھ کتنے تھے میرا خیال چھ لاکھ نو ہزار چھ لاکھ نو ہزار جی۔ پانچ سو چھپن جی ہاں تو یہ اتنی بڑی تعداد شامل ہوئی ہے پھر اس میں آپ نے خود دیکھا ہوگا اگر آپ دیکھیں کہ ہر قوم کے افراد شامل ہوتے ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں جی آپ کی جو مرزائی عورتیں ہیں وہ بچے پیدا کر رہی ہیں تو اس کا بڑھنا کو بڑھنا تھوڑی ہے تو اس جی۔ میں یہ تو نہیں نا لکھا جو حدیث ہے اس میں لکھا کم ہو رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں جی زیادہ ہو رہے ہیں اس نے تو نہ کہا وہ کیسے نے پوچھا ہوگا کہ اچھا ان کی عورتیں زیادہ بچے پیدا کر رہی ہیں یا دوسرے آ رہے ہیں اس کے اندر جی۔ یہ تو نہیں کہا نا اس نے تو اگر ہماری عورتیں بھی زیادہ بچے پیدا کر رہی ہیں تو یہ بھی خدا کی تائید ہے نا جی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بڑھنے نہ دیتا تو ہماری عورتوں کو نوزب اللہ بانج کر دیتا ہماری عورتیں بچے پیدا کرتی ہی نہ اور اگر کرتی تو ایک آدھی کرتی بس ختم ہو جاتی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہرحال یہ بات واقعی بہت عجیب سی ہے امین صاحب آپ ضرور ایم ٹی اے دیکھیں اور اندازہ کریں اور اللہ کے فضل سے ایسے واقعات ایک نہیں دو نہیں ہزاروں ہیں ابھی انصر رضا صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلے ہفتے ہی آپ کا پیغام بھی ملا تھا بہت سے لوگ احمدی ہوتے ہیں ایک فیملی اور بھی ہوئی آپ نے بھی ذکر کیا اور اس کا پاکستان سے دور دور سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا جی۔ تو اللہ کے فضل سے یہ نظارے تو ہم روز دیکھتے ہیں اللہ کرے کہ آپ کو بھی نظر آئیں سامعین پروگرام جاری ہے ریڈیو ریڈیو احمدیہ احمدیہ میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ ٹورنٹو سے محمد صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مجھے ایک سوال یہ کرنا ہے یہ جو ابھی امین صاحب کے بات پر انہوں نے کہا کہ یہ فیبریکیٹڈ واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے جی تو یہ فیبریکیٹڈ واقعہ کس طریقے سے ہو گیا بخاری کتاب و تفسیر کے اندر یہ واقعہ آتا ہے ٹھیک ہے اس اس کو کو ابھی انصر رضا صاحب نے یہ کہا کہ یہ فیبریکیٹڈ واقعہ ہے اور یہ کہا کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا اور یہ انہوں نے یہ کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جج نہیں تھے جی۔ بے شک عمر رضی اللہ تعالیٰ جج نہیں تھے واقعہ پورا جو انہوں نے امین صاحب نے بیان کیا اس کے اندر یہ یہ بھی ہے کہ جب جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی اور منافق گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تھا اور پھر اس منافق نے یہ سوچ کے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودیوں کے زیادہ مخالف ہیں پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور وہاں جا کے جب ذکر کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر جب پتہ چلا کہ اس یہودی نے یہودی آلریڈی یہودی کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر عمر رضی اللہ نے کہا صبر کرو میں ابھی آتا ہوں گھر کے اندر گئے تلوار لے کے اور گردن کاٹی اور اس کے بعد اس منافق کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف حضور کے پاس لے کے گئے کیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر جو ہے بعد میں یہ آیت نازل ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کی برات کے بارے میں آپ کسی کہاں کی بات کہاں جا کے جوڑ رہے ہیں یہ تو کھلی جو ہے فیبریکیٹڈ آپ کر رہے ہیں نہ کہ امین صاحب نے کیا ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ محمد صاحب آپ کی کال کا آپ نے بات کی جی آرگیومنٹ جو ہے وہ کیا ہے انصر صاحب دیکھیں جی میں نے ان کو یہ بات بتائی ہے کہ اس بنا کے اوپر کسی کا قتل جائز نہیں ہے جو خدا نے قرآن میں قتل کی باتیں لکھی ہیں وہ فساد فی الارض ہے اور قتل ناحق ہے یا ایک آدھا اور اس میں واقع ہے اس میں یہ بات ارگز نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عدالت ہے اس فیصلے کو وہ نہ مانے اور اس کے بعد پھر کسی کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس کو مار دے قتل کر دے اس کو لیکن اس کے بعد میں نے جو دوسری بات کی تھی وہ انہوں نے بیان نہیں کی پہلے میں یہ وہ نکال لوں جو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے اس میں جو بخاری کتاب و تفسیر کا انہوں نے جی ہاں، کہا نا جی ہاں۔ تفسیر کی بات بخاری کتاب و تفسیر میں اس آیت کے نیچے یہ باب ہے فلاح و رب کا لا منونا حتیٰ کے منہ کا جی۔ ٹھیک ہے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم کو محمد نے خبر دی انہیں ظاہری نے اور ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انصاری ثابت بن کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے مقام حرہ کی ایک نالی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ اس سے کون اپنے باغ کو پہلے سینچنے کا حق رکھتا ہے ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر رضی اللہ عنہ پہلے تم اپنا باغ سینچ لو پھر اپنے پڑوسی کو جلد پانی دے دینا اس پر ان انصاری صاحب بھی نے کہا یا سر اللہ اس لیے کہ یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں ٹھیک ہے یہ سن کر آزو صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا زبیر اپنے باغ کو سینچو اور پانی اس وقت تک روکے رکھو کہ منڈیر تک بھر جائے پھر اپنے پڑوسی کے لیے اس کو چھوڑ دو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ اپنے فیصلے میں رعایت رکھی تھی یعنی کہا تھا کہ جلد پانی دے دینا پہلے تم سینچ لو لیکن جلدی چھوڑ دینا اب کہا کہ اس وقت تک روکے رکھو جب تک تمہاری منڈیر بھر نہ جائے پھر پانی جائے تو جانے دینا تو لیکن جب انہوں نے کہا اس لیے تو آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں تو آپ کا رنگ بدل گیا آپ کو غصہ آ گیا اور اس میں لکھا ہے کہ پہلے حضور نے انصاری کے ساتھ اپنے فیصلے میں رات رکھی تھی لیکن اس مرتبہ آپ نے حضرت زبیر کو صاف طور پر ان کا پورا حق دے دیا کیونکہ انصاری نے ایسی بات کہی تھی جس سے آپ کا غصہ ہونا قدرتی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے فیصلے میں دونوں کے لیے رعایت رکھی تھی زبیر نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی تیرے پروردگار کی قسم ہے وہی آگے پھر وہ ساری آیت ہے اب اس میں تو نہ یہودی کا ذکر ہے نہ منافع کا ذکر ہے نہ حضرت عمر کے ان کو مارنے کا ذکر ہے نام انہوں نے کہا کہ بخاری کتاب و تفسیر میں جی۔ اس میں تو نہیں ہے جی۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر میرے سامنے کھلی پڑی ہے اس کے اندر تو وہ نہیں ہے آپ نے کہاں سے نکال لی اور اس باب میں ایک ہی آیت ہے ایک ہی حدیث ہے اس باب میں اگلی جو ہے نا وہ دوسری ہے کا علاقہ مزین انم اللہ علیہ ٹھیک ہے وہ بالکل پھر ڈفرینٹ آگے ایک اور ہے اس میں بھی تو یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ انہوں نے امین صاحب کی تائید میں فون کیا اور کہا کہ جی دیکھیں آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ یہ فیبریکیٹیڈ ہے تو بخاری کتاب و تفسیر میں لکھا ہوا ہے اور بخاری کتاب و تفسیر ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو ماڈرن زمانہ ہے یہ تو نہیں کہ کتاب ڈھونڈنے سے کہیں نہیں ملتی خلیفہ اول کے زمانے میں جی ہاں، جی، مجھے کہیں پتہ لگا کہ بخاری کسی کے پاس ہے کہتے میں ڈیڑھ مہینے کے سفر پہ میں وہاں پہنچا اس کو میں نے کہا کہ بھائی جان کہتا نہیں میں تو نہیں دوں گا کہتے دکھا ہی دو مجھے میں نے بخاری دیکھنی ہے پلیز مجھے دکھا دو تو دیکھ لی صرف اور اس کو بڑا غریب میں سمجھا کہ میں نے بخاری دیکھ لی آج تو یہ وہ زمانہ نہیں ہے آپ نے امین صاحب کو بھی شرمندہ کروایا اور خود بھی بہت شرمندہ ہوئے اگر شرمندگی تھوڑی سی ہوتی ہوتی تو یہ اس میں بخاری کتاب و تفسیر میں یہ بات نہیں ہے اور فرض کر میں نے تو آگے بات یہ بیان کی ہے کہ فرض کریں کہ یہ معاملہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے وہ بالکل درست ہو جی آپ نے اس میں بھی حضرت زبیر جی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ آج اسی سلسلے میں نازل ہو یہ میرا خیال ہے جی اگر ان کا خیال بالکل ٹھیک ہے تب بھی کیا اس آیت کا اطلاق اب نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیا یہ اس دور تک تھی اس واقعے کے متعلق جو آپ بیان کر رہے ہیں یا اس واقعے کے متعلق جو بخاری کتاب التفسیر میں لکھا ہے اس واقعے تک تھی اب اس کے بعد اس آیت کو آپ نکال کر پھینک دیں یا نہ پھینکیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جہاں چوراں کھڑے ہیں جہاں قلعے بدہ ٹھیک ہے ایک بھی چیز بالکل بیکار ہے اس کو چور لے جائیں یا وہ قلعے کے ساتھ باندھ کے رکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے نا تو آپ کے نزدیک تو پورا قرآن ہی کسی کام کا نہیں ہے اس لیے کہ ہاں۔ آپ تو قرآن پھر کھولتے نہیں کبھی اس کو پڑھتے نہیں ہیں لیکن یہ آیت جو ہے وہ آپ کے نزدیک کسی کام کی نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہمارے متعلق نہیں ہے یہ تو اس واقعے کے متعلق تھی جو آپ نے بیان کیا یا جو اصل میں بخاری کتاب و تفسیر میں لکھا ہے ٹھیک ہے یہ اس وقت تک تھی ایک معاملہ ہوا آیت نازل ہوئی ختم ہو گئی بات اب کیا ساری زندگی اس آیت کو لے کے بیٹھے رہے اور اپنے جو واقعات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائیں کہ جی یہ دیکھیں یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہم نہیں کرتے یہ اس واقعے کے متعلق ہی ختم ہو گئی بات اب نہیں وہ ہوتی ٹھیک ہے یہ ہے ان مسلمانوں کا حال اور پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم ہیں سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کے میزبان سفیر راجپوت انصر رضا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں آپ کے سوالات ہیں اور انصر رضا صاحب جوابات دے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جاوید صاحب ٹورنٹو سے انہیں خوش آمدید کہیں گے جاوید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام کیا حال ہے خیریت اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جاوید بھائی جی جی الحمد للہ سوال سے مجھے کچھ اور کرنا تھا لیکن میں اب سوال کچھ اور کر رہا ہوں اگر برا نہ مانے آپ تو ایسا نہ کیجیے گا نا کہ برا ماننا پڑے نہیں نہیں سوال برا ماننے والا نہیں ہے سوال جو ہے حقیقت مبنی ہے جی اب وہ اگر آپ برا مان لیں تو وہ اور بات ہے یہ ہے کہ اب حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نہیں کہتے لیکن یہ جو خلیفہ ہیں آپ کے مطلب یہ جو مرزا صاحب کے ہیں یہ مرزا صاحب کی بیگم کا نام آتا ہے تو آپ بڑے زور لگا کے بڑا لمبا چوڑا کر کے جی جی کہتے مسیح معود علیہ السلام اور ان جی، کے جی۔ مربی خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تو کیا وجہ ہے جو سرکار تو علیہ کے جو خلیفہ ہے ان کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ نہیں لگاتے اور ان کے ساتھ لگاتے ہیں جن کو ہم مانتے ہی نہیں چلیے دوسرا سوال دوسرا سوال بھی کر لیں بعد میں کروں گا کیونکہ یہ سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا چلیے لازمی سوال ہے بہت شکریہ جاوید بھائی پہلے تو ان کو اپنے گانوں کا علاج کروانا چاہیے جی اور پھر اس کے بعد اپنے دماغ کا ٹھیک ہے اس لیے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتا ہے جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جی اب جو میں نے آپ کو یہ بخاری کتاب و تفسیر میں سے پڑھ کے سنایا ہے جی اس میں میں نے کم از کم چار پانچ دفعہ ان کے نام کے ساتھ یہ لکھا ہے کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ایک جگہ پہ زبیر کے نام کے ساتھ نہیں لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ خود انہوں نے نہیں لکھا ٹھیک ہے یہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ موجود ہے اور کیا نام ہے ان کا جاوید جاوید صاحب تو جاوید صاحب آپ اس وقت میرا خیال ہے شاید کوئی نہ کوئی شاپر ڈگ مارٹ کھلا ہی ہوگا ابھی ساڑھے گیارہ بجے جی کوئی بعض بارہ بجے تک کھلے ہوتے ہیں بعض ساری رات کھلے ہوتے ہیں تو آپ ابھی جائیں اور اپنے کانوں کے لیے نا کوئی ڈراپس لے کر آئیں یا پھر کوئی تیل گرم کر کے کانوں میں ڈال لیں جی اور کل اٹھ کے آپ یہ پروگرام دوبارہ سنیں یہ والا پوسچن جو ہے نا آخری آدھے گھنٹے کا پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے جن کے نام لیے ہیں صحابہ کے ان کے نام کے ساتھ میں نے رضی اللہ عنہ کہا ہے کہ نہیں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دفعہ کہتے ہیں ٹھیک کبھی کبھی مس بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے گفتگو کی روانی میں بعض اوقات باتیں کرتے کرتے منہ اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ زبان سے وہ بات نہیں نکلتی ٹھیک ہے لیکن وہ اتنا لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ جی اس کے بغیر تو انسان کافری ہو جاتا بالکل جی اگر اس نے یہ کہا کہ ابو بکر صدیق یا عمر عمر یا عثمان یا علی اس نے نہیں کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا انہما یا انہم جی تو بندہ کافر ہو گیا نہیں وہ تو اب جیسے کافر تو نہیں ہوتا نا اب میں بات کروں مولانا حالی کے مسدس کی تو جس میں نام نہیں ہے خلفا کے تو اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا وزن کے لیے علامہ اقبال ہاں۔ شعر کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں۔ تو ہاں۔ رہے بالکل وہاں تو نہیں پورا انہوں لکھا کسی جگہ نہیں لکھا زبان اور بیان ایگزیکٹلی یہ تو اہل زبان لگتے ہیں جاوید بھائی تو مجھے نہیں اہل زبان نہیں ہے یہ یہ اچھا۔ پٹھان ہے اچھا ہاں، یہ اہل پشتو زبان ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ان اللہ و ملائکت النبی اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اب قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا نا جی ہاں لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چار چار دفعہ چاروں دفعہ نہیں آیا نا جی۔ ایک تو نام دوسرے یہ کہ آپ کو مخاطب کیا جی یا یہ رسول کہا یا جی۔ ایوہ نبی کہا جی۔ خاتم النبین کہا رحمۃ اللہ علمین جی، کہا بشیر کہا نذیر کہا یاسین کہا تاہا کہا بہت سے نام بہت سے نام بالکل ہر نام کے ساتھ لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں لکھا نا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ماں کانا محمد النبا مل رجالکم نہ تو آپ محمد کے ساتھ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ خاتم النبین کے ساتھ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ماں کانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خات ابا الجالکم ولاکن رسول اللہ علیہ وسلم و خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی تو جی مزکہ خیز بات ہے کہ آپ لوگوں کی نیتوں کے اوپر شک کر رہے ہیں یہ بدگمانی ہے یہ بدگمانی نہیں ہے ان بعد ضن اسمن جی وہ وہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ زیادہ جو زن ہے جو بدگمانیوں سے بچا کرو اس لیے کہ بعض جو بدگمانیاں ہوتی ہیں نا جو زن ہوتے ہیں وہ گناہ بن جاتے ہیں اس لیے کو کام کی بات بھی کبھی کر لیا کریں اس طرح کی باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے جاوید بھائی ایک دفعہ پھر ہیں ہمارے ساتھ انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہے جی شکر ابھی انصر بھائی کو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوال میں نے پہلی دفعہ نہیں کیا تھا یہ میں تھرڈ ٹائم کر رہا ہوں اگر اگر چلو آپ یہ کہتے ہیں جناب حضرت علی کے کہہ دیتے ہیں آپ حضرت عمر کہہ دیتے ہیں اور رضی اللہ عنہ نہیں لگاتے کبھی لگاتے تھے کبھی لگاتے تو یہ مس کبھی آپ اس میں نہیں کرتے اس میں بھی کبھی تو مس کرے نا آپ کئی دفعہ کئی دفعہ کرتے ہیں کئی دفعہ کرتے کبھی بھی نہیں کیا یہی کئی دفعہ پھر میں نے وہی کہا نا کہ آپ بدگمانی کرتے ہیں دلوں پہ حملے کرتے ہیں نہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آپ جتنے لسنر ہیں آپ کے ان سب کسی سے بھی پوچھ لیں امین صاحب ہیں دوسرے ہیں کوئی بھی کسی سے بھی کہہ دیں آپ سب یہی کہہ امین صاحب آپ نے بڑا گوا ڈھونڈا نہیں کیونکہ آپ کی وہ کام کی بات کیا کریں جب صاحب آپ بھی نان ہاں، ایشو آٹا گوندی ہلنی کیوں ہے ایسا اور نہ گمان کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم تو آپ اس بات کی بھی گواہی دیں گے کہ اب امین صاحب کے نام لیا ہے میرے خیال میں ایک ہزار مرتبہ میں نے ان کو بڑے ہمیشہ بڑے ادب سے سلام کیا ہے کبھی پورا جواب بھی نہیں مجھے ملا تو شکوہ تو نہیں کیا نا تو ہم اپنی کوشش یہی کرتے ہیں اور آپ سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں ہمیشہ ہم پروگرام کے شروع میں بھی کہتے ہیں کہ جب آپ ریڈیو پر آئیں تو آپ یہ سوچ کر آئیے کہ آپ کو بہت سے لوگ سنتے ہیں تو جو بھی بات کریں وہ اس طرح کی ہو کہ تمام لوگوں کے سامنے پیش کی جا سکے اور کہیں کوئی بھول چک ہوئی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے ایسا کوئی گمان یا وہ آپ ذہن میں نہ لائیں بہت بہتر ہے ہم پروگرام کے اب آخری بیس سے پچیس منٹ کے وقت کے اندر ہیں گیارہ بج کے چھتیس منٹ ہو چکے ساتھ جو جی۔ بخاری میں شروع میں ہی ہے کہ انم و امال کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیت کا جہاں اس بندے کو پتا ہے جو کر رہا ہے یا خدا کو پتا ہے ٹھیک ہے تیسرے کو تو نہیں پتہ نا کس جی۔ نیت سے بات کر رہا ہوں ایک بندہ کھلم کھلا ایک بدتمیزی کی بات کرتا ہے اور دوسرا اس کو کہتا ہے یہ تو آپ نے کیا کیا کہتا ہے میری نیت نہیں تھی یہ حالانکہ سب کو پتہ ہو رہا ہے کہ کس نیت سے کام کیا لیکن وہ کہتا ہے میری نیت نہیں تھی وہ کہتے ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات تو مسئلہ یہ ہے کہ نیت میری یہ ہے کہ میں صحابہ کرام کا احترام کرتا ہوں جی اور چاہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابہ ہوں ہمارے نزدیک تو وہ سارے کے سارے قابل احترام ہیں اور ہم ان کے نام کے ساتھ جو سیلوٹیشن ہے رضی اللہ ہو انہا انہم انہما وہ سارے جو ہیں وہ ہم کہیں نہ کہیں لیکن ہمارے دل میں موجود ہوتے ہیں تو میں نے ابھی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جتنی دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا حالانکہ خود کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملا صلی اللہ نبی اس کا مطلب یہ کہ جب نبی کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے تو یہ تو ہر جگہ پہ ہونا چاہیے تھا قرآن میں تو نہیں ہے وہاں پہ ٹھیک ہے بات کلیئر ہو گئی اور بات آ جانی چاہیے فرسل صاحب پروگرام کو اب آگے بڑھاتے ہیں جو بات ہم کر رہے تھے اسی کو لے کے چلتے ہیں اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں سامعین تو ایک دفعہ پھر میں نمبر بتا دیتا ہوں four one six four one zero six five two two studios کا نمبر ہے پروگرام میں بیس منٹ سے کچھ زائد کا وقت ہے ہمارے پاس ہمارا اور آپ کے ساتھ رہے گا رات کے بارہ بجے تک اور آج کے پروگرام کے بعد دوبارہ پھر ہم ہفتے کی شب آٹھ بجے ہفتے کی شب نو بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے F M hundred point seven پر تو یہ پروگرام ہے جو ہفتے اور اتوار کو پیش کیا جاتا ہے پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ اور آج ہمارے مہمان ہیں انصر رضا صاحب جی انصر صاحب اس وقت ہمارے پاس کالرز نہیں ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چل سکتے ہیں وہ زئی صاحب نے جی جو بات کی تھی جی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی قرآن میں جبرائیل کا نام ہے میکائل کا نام ہے اسرافیل کا نام ہے اسرائیل کا نام ہے تو میرا خیال ہے وہ تھوڑی سی ایگزیجریشن کر گئے ہیں جبرائیل میکائل تو ہے لیکن اسرافیل اور اسرائیل غالباً نہیں ہے یہ میں نے کوشش کی ہے تلاش کرنے کی لیکن اگر وہ سن رہے ہوں تو متعلقہ آیات جو ہیں وہ ہمیں بتا دیں کہ کس میں یہ اسرافیل اور جو اسرائیل ہے وہ نام کہاں پہ ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت جبر علیہ السلام جو ہیں وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خاص خاص لوگوں کے پاس ہی آتے ہیں سب کے پاس تو نہیں آتے تو سب کے پاس تو آتے ہیں جس کو بھی انہوں نے کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے پاس آتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کا کلام کا طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شعرا میں جو 42 نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر 52 میں یہ بتایا ہے کہ خدا کا انسانوں سے کلام کرنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ یا تو وہ جو ماں بشن البشن اللہ وحین جی پھر اومن حجاب او یورس اللہ رسول معاشہ تو ایک تو یہ ہے کہ وہی ہو اور وہی جو ہے وہ اس میں الفاظ جی۔ جو ہیں وہ انسان پہ نازل ہوتے ہیں اس میں کوئی فرشتہ نہیں ہوتا اس وقت جبرائیل ہی لے کر آتے ہیں لیکن جبرائیل اپنے آپ کو شو نہیں کرتے کہ وہ وہی جو نازل ہو رہی ہے ان کے ذریعے نازل ہوتی ہے لیکن جو سیرت کی کتابیں ہیں اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کیا صورت حال ہوتی تھی جسم بہت بھاری ہو جاتا تھا سردیوں میں بھی آپ کا چہرہ سرخ اور پسینہ آتا تھا بہت آپ کو اور ایک صحابی اور کئیوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت وہ میری ٹانگ پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا جسم اتنا بھاری ہو گیا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی تو یہ صورت حال تھی وہی کی اور اس میں کوئی جبرائیل سامنے نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے اومن حجاب ان پردے کے پیچھے سے وہ خواب بھی ہو سکتا ہے اور وہ کشب بھی ہو سکتا ہے اس میں ایک چیز نظر آ جاتی ہے اور تیسرا ہے کہ او یورسلا رسول ایک رسول آ جائے وہ فرشتہ ہے وہ ہیں وہ سامنے آ جائیں یا کوئی اور سامنے آ جائے اور وہ <clears throat> آ کے یہ جو بھی الفاظ ہیں وہی کے وہ بتا دیتا ہے یا جو بھی کلام کرتا ہے اس لیے جو علیہ السلام ہیں وہ گویا اس ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہیں ٹھیک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں وہی کے اور ان کے زیر نگرانی ہی سارے کام یہ ہوتے ہیں وہی کے لازمی نہیں کہ وہ خود نیچے اتر کے جگہ جگہ پھرتے ہوں ٹھیک ہے اور اب تو سائنس نے ہمارے معاملات اتنے آسان کر دیے ہیں کہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ ایک جگہ سے اگر پروجیکشن کی جائے لائٹ کی تو دوسری جگہ کے اوپر جا کے تصویر بن جاتی ہے تو اس کا سورس بہت دور ہوتا ہے لیکن وہ اس کی پروجیکشن کسی ایک جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ ایک چیز نظر آ رہی جب کہ وہاں پہ وہ نہیں ہوتی وہ تو اسی طرح جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اسرائیل بھی اپنی جگہ پہ ہیں اور وہ یہ بڑے بڑے جو فرشتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے جیسے سورج ہے سورج کی کرنیں پہنچ جاتی ہیں نا سورج خود تو نہیں آتا نا سورج تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے جو خدا نے اس کو جہاں متعین کیا وہ وہیں پہ ہے نا لیکن وہ اپنی کرنوں کے ذریعے پہنچ جاتا ہے اسی طرح جو فرشتے ہیں یہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں لیکن ان کے اثرات جو ہیں وہ ہم تک پہنچتے ہیں جیسے سورج کے پہنچتے ہیں جیسے چاند کے پہنچتے ہیں جیسے دوسرے سیارے ہیں اپنے اپنے مدار میں چلتے رہتے ہیں یہ جو اسٹرالوجی والے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ فلاں تاریخ کو فلاں وقت پہ پیدا ہوئے تھے اس وقت زحل اس گھر میں تھا مشتری اس گھر میں تھا مریخ اس گھر میں تھا اور اس کے اثرات آپ کو پہنچے وہ نیچے تو نہیں آیا نا وہ سیارہ اسی طرح فرشتوں کا حال ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تو سامعین پروگرام جاری ہے اور اس وقت ہم آپ کے کالز کو پروگرام میں شامل کریں نصیر الدین صاحب ٹورنٹو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خوش آمدید کہیں گے نصیر الدین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ جی جی میرا سوال اس طریقے پر پیدا کہ میں ایک ٹی وی ایک پروگرام دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر تو کوئی کوئی صاحب تھے وہ حکمت کے حوالے سے بات کر رہے تھے قرآن مجید میں شہد کے متعلق تو آیا ہے کہ یہ شفاء الناس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس کا ایک کہنا تھا کہ کلونجی کا نام قرآن مجید میں آیا ہے اسی طرح کہ <clears throat> اس میں شفا ہے ہر طرح کی یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ طب نبوی میں تو کلونجی کا کافی ذکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر نے تو بتایا ہے لیکن مجھے اسپیسیفکلی یہ کنفرم کرنا تھا کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے سوال کا ہمارے ساتھ اس وقت محمد صاحب ٹورنٹو سے انہیں آنے لیں گے محمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مجھے مجھے انصر صاحب سے وہ بات کرنی ہے کہ جو پیچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ تھا جی اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا اچھا وہ میری اپنی میری غلطی تھی کہ اس وہ بخاری کے اندر نہیں ہے وہ وہ تفسیر کی کتابوں کے اندر ہے جی اور تفسیر کے اندر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور سالبی نے اور واحدی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ ایک آدمی منافقین میں سے اور ایک یہود میں سے یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے منافق منافق جو ہے وہ چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے فیصلے کو لے کے جانا نہیں منافق کہتا تھا کاب بن اشرف کے پاس اپنے فیصلے کو لے کے جانا اور یہودی یہ چاہتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کاب بن اشرف رشوت وصول کرتا ہے اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فیصلے لے کے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا اور منافق نے کہا میں اس سے راضی نہیں ہوتا پھر یہ دونوں جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے جائے فخر فو اپنی تلوار نکالی پھر اس کے بعد انہوں نے اس منافق کی گردن کاٹ دی اور پھر اس نے کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے جو کو نہ مانے اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا تھا کہ انت الفاروق کہ تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے یہ یہ واقعہ جو ہے اس کو ذکر کیا ہے بغوی نے اور اسی طریقے سے دوسرے مفسرین نے ذکر کیا ہے تو یہ کوئی امین صاحب اپنے پاس سے نہیں لائے ہاں یہ غلطی غلطی مجھ سے ہوئی کہ میں نے یہ کہا کہ بخاری نے یہ واقعہ نکل کیا ہے مگر یہ جو ہے یہ اب آپ کو میں نے اس کے ساتھ کہ یہ کہاں واقعہ بہت صاحب آپ صاحب بات یہ ہے کہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی بات نہ مانے اس کے لیے یہ فیصلہ ہے وہ فیصلہ کہاں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہونا چاہیے نا کسی جگہ پہ تو خدا نے تو یہاں نہیں کہا خدا نے تو یہ کہا ہے کہ فلاح و رب کا لا یو منون اس سے بڑا اس سے بڑی سزا نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ مومن نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ اس کو مار دو تو جو بات آپ حضرت عمر سے منسوب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہے یہ فیصلہ کہاں لکھا ہے تو اچھا ہوا کہ آپ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے لیکن تفسیری جو قصے ہیں وہی فیبریکیٹڈ ہیں لیکن میں تو بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فرض کریں کہ یہ جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں بالکل سو فیصد درست ہو کیا اب اس فیصلے کے اوپر اس اسایت کے اوپر عمل کرنا ختم ہو گیا میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے ٹھیک ہے میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگ یعنی کہ مسلمان اپنے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرواتے آپ ان کو حکم نہیں بناتے جب آپ ان کو حکم نہیں بناتے تو خدا آپ کو کہتا ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں کیونکہ آپ حکم بنائیں پھر اس کے بعد آپ ان کے فیصلے کے خلاف دل میں تنگی محسوس کریں اس کو تسلیم نہ کریں تب بات ہوگی نا لیکن آپ تو حکم ان کو بناتے ہی نہیں آپ ان کو لے کے ہی نہیں جاتے ان کے پاس اپنے جو جتنے بھی جھگڑے ہیں جو خدا نے فرمایا کہ حتیٰ یو حقیقی منہ کا فی معاش یا ذرب عینہ ہوں اس لیے آپ کی جو ساری تعویلات ہیں اور یہ جو قصے ہیں فیبریکیٹڈ وہ سارے کے سارے آپ کے موقف کو آپ کے طرز عمل کو کسی بھی طرح سے کوئی مثبت رنگ نہیں دے سکتے اس لیے کہ آپ لوگ اس سر... ابھی تو میں نے ایک آیت بتائی ہے میرے پاس ابھی اور بہت سی آیت ہیں جو میں اگلی دفعہ یار زندہ صحبت باقی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن ایک ہی آیت سے پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگ جو مسلمان ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اللہ آپ کو نہیں کہتا اس لیے نہیں کہتا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بناتے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے جو نصیر الدین صاحب کی بات ہے اس پہ مجھے ایک بادشاہ کا واقعہ یاد آ گیا ایک بادشاہ نے رات کو خواب دیکھا اور صبح اٹھ کے وہ خواب بھول گیا ٹھیک ہے تو اب اس نے بجائے لوگوں سے تعبیر پوچھنے کے ہوتا نا بس جی، میں نے رات کو خواب جی۔ دیکھا ہے تو میں آپ سے بیان کروں گا کہ جناب میں نے یہ خواب دیکھا اس کی تعبیر بتائیں اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے لیکن میں خواب بھول گیا ہوں تو پہلے تو تعبیر بتانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ میں نے خواب کیا دیکھا تھا ٹھیک اب لوگوں کو کیا پتا کہ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا تھا ایک مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کلونجی کا ذکر ہے اور آیت نہیں بتاتے تو نصیر الدین صاحب اس سے پوچھنے کے بجائے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں کلونجی کا ذکر کہاں پہ ہے مجھے کیا پتا کہاں پہ ہے ٹھیک ہے میرے حساب سے تو نہیں ہے میں نے نہیں کبھی پڑھا ٹھیک ہے کہ کلونجی کا ذکر قرآن میں ہو لیکن اصل میں یہ سوال مجھ سے نہیں پوچھنا چاہیے اس سے پوچھنا چاہیے جس نے یہ بات کی ہے ٹھیک ہے یا نیچے کمنٹس میں لکھ دیں کہ جناب یہ مولوی صاحب نے کہا کہ قرآن میں کلونجی کا ذکر ہے کون سی آدمی ذرا مجھے بتا دیں آج کل تو آسان ہے نا انٹرنیٹ کے جی۔ اوپر آپ نیچے سوال کر سکتے ہیں کمنٹس لکھ سکتے ہیں اور وہ بتا دیں گے آپ کو ٹھیک کہ کلونجی کا کہاں ذکر ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے ٹھیک ہے احادیث میں ہے بہت شکریہ پروگرام کے آخری دس منٹ کا وقت ہے اور آج آخری سوال لے لیتے ہیں جی آپ کی اجازت سے امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم جی راجپور صاحب آپ کا جو شکایت ہے کہ میں آپ کو جواب نہیں دیتا ہوں تو میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں آپ کو سلام کا دور کی بات آپ کو گلے لگاؤں گا ان یہ میرا وعدہ ہے ٹھیک ہے اسلام اسلام کا جواب مسلمانوں کو ہوتا ہے بہرحال پھر اللہ بندہ کیسے مسلمان ہوتا ہے کلمہ پڑھنے سے ہوتا ہے نہیں نہیں کلمہ تو مسلمان قضا بھی پڑھتا تھا اچھا۔ عقیدہ عقیدہ عقیدہ بگڑ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے لوگوں کو مسلمان مسلمان مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساری شرائط رکھی نا کیا شرائط نبی اذا جاء المؤمنات يبايع ان قال الله بالله شيئا وہ تو مومنات کی بات ہے نا میں مومنوں کی بات کر رہا ہوں ایمان کی بات کی تو بات ہے نا میں آپ کے بزرگوں کے واقعات بتا سکتا ہوں جس میں وہ ان کو کسی نے کہا کافر ہے تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اب تو میں کافر نہیں ہوں آپ کے دیوبند کے بزرگوں کے آپ کے اہل حدیث بزرگوں کے واقعات اشرف علی تھانوی صاحب کے واقعات میرے پاس ہیں ان کی کتابوں سے جس میں لوگوں نے ان کو کہا کہ تم کافر ہو ان کا اچھا میں کافر ہوں کرنے کے ہاں کرنے کا لا الہ الا محمد رسول اللہ ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات نظر میں پھر مسلمہ قذاب بھی مسلمان نہیں مجھے مسلمہ قذاب نہیں میں تو آپ کو میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ہاں سب اسلام پہ عمل کرتے تھے پھر وہ آپ کی نظر میں مسلمان ہونے چاہیے نا نہیں میری نظر میں نہیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مسلمان ہیں ہاں، اشرف علی اشرف علی تھانوی بھی اس کو مسلمان کہتا تھا پھر ٹھیک ہے بات سنیں ایک شخص قائمت والے قاسم نا نوتوی صاحب بھی مسلمہ قذاب کو مسلمان کہتے تھے نہیں نہیں کسی نے نہیں کہا میرے میرے پاس وہ لکھا ہوا ہے نا ٹھیک ہے اللہ نے جب کہا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ نے سب بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اب درو شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے حضرت صاحب اللہ دس رحمت میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مسلمان کیسے ہوتا ہے بندہ ہاں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مسلمان کیسے ہوتا ہے مسلمان صرف اور صرف کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی یہ ساتھ ساتھ کہاں سے لکھا کہاں آپ نے کون سی آیت میں ہے قرآن کون سی آیت میں لکھا ہے مرزا غلام وہ تو بات کی بات ہے نا ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ کا لفظ قرآن میں کہاں لکھا ہے ہمارے لیے بات کی بات ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے نہیں نہیں کرنٹ بات ہو جاتی ہے مسئلہ مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے امین صاحب ہم آپ سے براہ راست ڈائلاگ کر رہے ہیں اس وقت تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بہت شکریہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان ہونے کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے وہ جو احادیث میں مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندے نے لا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ وسلم وہ صحابی نے اس کو مار دیا تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا وہ کس نیے سے پڑھ رہا تھا تو میں جب کہہ رہا ہوں لال اللہ محمد رسول اللہ پھر میں آپ سے آپ کہتا ہوں کہ Pakistan chief of the army staff سب اٹھا کے ہندوستان کے chief of the army staff کی وردی پہن کے جاب شروع کر دے وہ اس کو مانے گا وہ کہے گا تم ہندوستان پاکستان کی بات نہیں میرا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے نا بس تو یہ جی، میرا ایمان تو اللہ اور اس کے رسول پر ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی بات ہے کہ آپ جس جس کے ساتھ جو ایک اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا صرف عقیدہ اس کا آخری نبوت تو ہوا نا تو وہ انشاءاللہ جنت پہ جائے گا اور ایک شخص ہزاروں کروڑوں آپ کے پاس صرف کس سے کہانیاں ہیں نہیں یہ کس کہانیاں آپ کے پاس صرف کس سے کہانیاں اور کچھ بھی نہیں ہے جو انسان کے مسلمان ہونے کی بات ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس میں جو کسے کہانیاں بیان کی گئی ہوں جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ جی ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا اور مسلمہ کذاب جب مسلمہ کذاب نہیں تھا اس وقت تک کیا بات ہوتی تھی مسلمہ کذاب جی. تو آخری سالوں میں آیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری جو نو ہجری تھی نو ہجری میں جس کو کہتے ہیں عام الوفود جی اس میں وفد آنے شروع ہوئے اور اس میں بنو حنیفہ کا بھی وفد آیا اور بنو حنیفہ کے وفد میں مسلمہ بھی تھا یعنی ہجرت کے نویں سال میں اس کے ایک سال کے بعد حضور فوت ہو گئے تیرہ سال مکہ کے اور آٹھ سال یا نو سال مدینہ کے حضور کیسے مسلمان کرتے تھے قرآن نے کیسے کہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ مسلمان کیسے ہوتا ہے کہتے نہیں وہ ابھی فیصلہ کر لیں ابھی انتظار کر لیتے ہیں مسلمہ کا ذاب ظاہر ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کسی کو مسلمان کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورہ بکرا کی آج نمبر 178 میں کہ لائس البرا ان طول وجوہ کم کے بل المشر کے ولاکن البرا من آمن بلّاہ ولیومل الآخر وَ الملیکتِ ولکتاب و نبی ٹھیک ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکی اسی کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر جی تو یہ کرنے والا بندہ مومن ہے اور اسی صورت میں بکرا میں دو سو چھیاسی نمبر آئے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمنہ رسول و بما اَن علیہ من رب و المنون کل آمنہ بل و ملائکت ہی و قطب ہی و رسول ہی لا نفر کو بین رسلِ رسول و و سمینہ تعانہ غفران کا ربنا و لََ المسیح تو یہ اللہ تعالیٰ نے شرائط بتا دی ہیں کہ قرآن کے مطابق کون ہے پھر بخاری کتاب الایمان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام و اللہ خمسن ٹھیک ہے اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے لا اللہ الا اللہ و انا محمد الرسول اللہ و اقامت صلاط و اطازکاتِ وحجِ و سوم رمدان وہ کہتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ہو تو ساتھ ساتھ جی۔ تو آپ نے ایڈ کیا نا اللہ کے رسول نے تو نہیں ایڈ کیا جی۔ پھر اس کے بعد <clears throat> بخاری کتاب الصلاد باب فضل استقبال قبلہ میں ہے ان انصب نے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالا کالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن صلی اللہ صلاء و استقبل قبلا تنا و اقلا ذبیحہ تنا فضالِ المسلم اللہ ضی اللہ ذمہ اللّہ و رسول ہی و ذمت رسول ہی فلاں تخفر اللہ فی ذمت ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبح کردہ جانور کھائے پس یہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ کی ایمان ہے اور اس کے رسول کی ایمان ہے سو اللہ سے اے شکنی مت کرو اس ایمان کے متعلق جو اس نے دی ہے خدا نے مجھے ذمہ دیا ہے اپنا اللہ کے رسول نے میرا ذمہ لیا ہے جی کہ میں مسلمان ہوں اس لیے کہ میں اللہ کے رسول کی طرح نماز پڑھتا ہوں میں اللہ کے رسول کے قبلے کی طرح موقع نماز پڑھتا ہوں اور میں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جو ذبح کیا گیا اس کو میں کھاتا ہوں yeah. جی۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد باب کتابت الامام الناس میں لکھا ہے لی من تلفظ بالاسلام بن الناس لوگوں میں سے جو اسلام کے نام کا اقرار کرتا ہے اس کا نام لکھ کے ہو میں اسلام کا اقرار کرتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں آپ کی بات مانو یا اللہ کے رسول کی بات مانو کتنا جامع جملہ ہے جی۔ اکتبو لی من تلفظ بال اسلام من الناس اور صحیح مسلم میں یہ اس طرح ہے احسو لی کم یلفظ الاسلام جو بھی اسلام کا اقرار کرتا ہے اس کا نام لکھ کے لے پھر صحیح مسلم کتاب الایمان میں وہی جمعہ نے بھی آپ کو بتایا کہ فرماتے ہیں کہ کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا اور پھر یہ فرمایا مثلا احمد میں ہی ہے مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں سراخ کرتا پھروں یا ان کے پیٹ چا کرتا پھروں تو آپ تو وہی کام کر رہے ہیں نا جی ہاں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبل کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح آپ پڑھتے ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی آپ مسلمان نہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے ہمارے پیٹوں کو چا کر کے ہمارے دلوں میں سراخ کر کے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مسلمان نہیں ہیں ملفوظات اشرف علی تھانوی جلد انیس صفحہ پچانوے مولانا محمد قاسم کو کسی نے کافر کہا تھا آپ نے خبر سن کر فوراً یہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور فرمایا کہ اگر میں ایسا ہی تھا مگر اب تو نہیں اور یہی دلیل ہے کامل مسلمان ہونے کی پھر اسی میں آگے صفحہ چھیانوے پہ لکھا ہے ایک صاحب نے حضرت حاجی صاحب کی تکفیر کی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جی۔ صاحب کی پہلے مولانا قاسم کی بات جی دوسری ہے حاجی امداد اللہ صاحب کی ایک صاحب نے حضرت حاجی صاحب کی تکفیر کی تھی آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ اگر میں اند اللہ مومن ہوں تو سارے جہان کی تکفیر مضر نہیں اور اور اگر اند اللہ کافر ہوں تو سارے جہان کا مومن کہنا مفید نہیں مطلب کہ جو بھی ہے اند اللہ ہے بالکل اگر خدا کے نزدیک میں مومن ہوں تو تم جو مرضی کہتے ہو مجھے کیا فرق پڑتا ہے اور اگر خدا کے نزدیک کافر ہوں ساری دنیا میں جگہ مسلمان ہے تو میں مسلمان نہیں ہوں اس لیے کہ خدا کے نزدیک میں نہیں فتح ثنائیہ میں مولسنا امن سری جلد نمبر جلد اول صفحہ نمبر ہے دو سو ستر لکھتے ہیں صرف کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ معنی سمجھ کر بال یقین پڑھ لینے سے داخل اسلام ہو جاتا ہے یہ ہاں۔ کہتے نہیں جی لا الہ اللہ محمد وہ تو تو مسلمہ بھی پڑھتا تھا جی وہ تو ایسے بھی کرتا تھا جی وہ بھی کرتا تھا پھر وہ ابھی ہے ہمارے پاس دس اچھا، دس سیکنڈ سیکنڈ اچھا نہیں پھر اگلی دفعہ ان شاء اللہ یہ جو جو تحقیقاتی عدالت تھی نہیں نہیں مولویوں کے ہاں۔